الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء میں نے عرض کیا کہ کوئی اکتالیس معاملات ہیں یہودیوں کے جو ان آیات میں بیان کیے گئے اور یہ مضمون بس اب اختتام کو پہنچا چاہتا ہے یہ آخری رکوع ہے آگے دوسری بات شروع ہو جائے گی ان معاملات کے بیان کرنے میں بھی ترتیب ہے بات سے بات نکلتی ہے ابھی پیچھے ہم نے پڑھا یہودیوں نے کہا او اللہ اس کے ظاہری جملے سے کوئی سمجھ سکتا تھا کہ شاید دونوں کا اتفاق ہو گیا اس کے اوپر کہ یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ورنہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کی آپس کی دشمنی جتنے ان کا مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا معاملہ ہے آپس میں اس سے بھی زیادہ ہے یہودیوں سے پوچھو کہ بولو عیسائی مذہب کسی بنیاد پر ہے اس کو کوئی مذہب کہا جا سکتا ہے یہودی کہیں گے استغفر اللہ یہ کوئی مذہب ہے یہ کوئی دین ہے یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے اور عیسائیوں سے پوچھو تو وہ یہودیوں کے لیے یہی بات کہیں گے وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے لئی سدن نہیں ہے عیسائی آل شعی کسی چیز پر حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ چیز پر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیمبر مانتے ہیں اور انجیل پر ان کا ایمان ہے اگر انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود ہو تو کسی چیز کے اوپر تو ہے یہ کہنا کہ کوئی بنیاد ہی نہیں ان کی سرے سے ان کا کوئی مذہب ہی نہیں یہ کان درستہ وکالت یہود عالیہ شہید اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے حالانکہ عیسائی بھی جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی نہیں بلکہ ان کے قتل کے درپے ہوئے ان کو قتل کی کوشش کی سب شرارتیں کی مگر اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے اور ان کے پاس تورات موجود ہے لیکن اس کے باوجود عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو اتحاد کا اظہار کرتے ہیں لیکن قلوبهم شتہ ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے وَهُمْ یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور کتاب کی تلاوت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ یہودی عیسائیوں کو مانتے اور عیسائی یہودیوں کو مانتے مگر کیونکہ تورات میں انجیل کی بشارت ہے اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کا تو یہ تقاضا تھا کہ ایک دوسری کتاب کو مانتے جس طرح الحمد ایمان والے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا تقاضا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو حضرت عیسیٰ حضرت موسا اور تمام پیمبروں کو بھی مانے لانو ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور جب قرآن کو مانتے ہیں تو پھر قرآن کے ساتھ میں انجیل کو اور تورات کو اور زبور کو بھی مانے اور ان کو بھی منزل من اللہ مانے اور غیر محرف ان کے جو احکام ہیں جب تک قرآن پاک ان کی تنسیخ نہ کرے ان کو نسخ نہ کرے اس کے لیے دوسرا حکم نہ آئے تب تک ان کو مانے ان پر عمل بھی کرے چنانچہ بہت سارے احکام جو تورات اور انجیل کے تھے قرآن پاک نے ان کو منسوخ نہیں کیا بلکہ ان کو دہرایا ہم ان احکام پر عمل بھی کرتے ابھی ہم نے پیچھے پڑا وَإِذَا خَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا بے شک وعدہ ان سے لیا تھا مگر مانیں گے ہم بھی اس لیے کہ یہ حکم ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے قال الذين لا يعلمون مثل قولهم یہ کون سی نئی بات کہی اپنے آپ کو علم والے کہتے تھے جاہل بھی تو یہی بات کہتے ہیں مجوسیوں نے کہا کہ مجوسیوں کے سوا کوئی مذہب نہیں مکہ کے مشرقین سے پوچھو وہ کہتے ہیں مشرقوں کے سوا کوئی مذہب نہیں بدھوں سے پوچھو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی مذہب نہیں تو وہ ان پڑھ تھے اور تم پڑھے لکھے تھے فرق کیا ہوا اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے مثل قولهم ان کے کہنے کی طرح يوم القيامه تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فيما كانوا فيه يختلفون ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ تو دنیا میں کر چکا پروردگار حق کیا ہے باطل کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے سچا دین کون سا ہے جھوٹے کون سے ہیں سب فیصلہ کر چکا پھر قیامت کے دن فیصلہ کرنے کا مطلب دنیا میں جو فیصلہ کیا یہ نظری فیصلہ ہے یہ بتایا گیا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے اور قیامت کے دن عملی فیصلہ ہوگا عملی فیصلہ کیا جھوٹوں کو جہنم میں ڈالو نافرمانوں کو جہنم میں ڈالو فرما برداروں کو جنت میں لے جاؤ یہ عملی فیصلہ ہوگا قیامت کے دن گویا آج کی زبان میں یوں کہیے کہ یہ تھیوری والا فیصلہ ہے دنیا میں وہاں پریکٹیکل فیصلہ چلو جاؤ جہنم میں جاؤ جنت میں اور تینوں طبقے برابر ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی اور مشرق بھی سب کے سب بادی نظر میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں من چنی دیگر ہم جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم ہیں اور کوئی نہیں اور تینوں کے اندر کے کرتوت کیسے ہیں آگے کی آیت میں کہ تینوں کے تینوں پروردگار کے ذکر سے انسانوں کو روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں اگلی جو آیت ہے اس آیت سے کون مراد ہے اس میں مختلف رائے ہیں مفسرین کی میں نے کہا اوپر کی آیت کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تینوں مراد ہیں یہودی بھی یہی کام کر رہے ہیں عیسائی بھی یہی اور مشرقین بھی یہی کام کر رہے ہیں کون سا منم ممن منع مساجد اللہ اور کون ہوگا اس سے بڑا ظالم ممن اس شخص سے منع مساجد اللہ جو منع کرے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے کس بات سے کرا پا کہ ذکر کیا جائے اس میں اس محوس کے نام کو اللہ کے نام کو اللہ کے گھروں میں لیا جائے اس سے جو لوگوں کو روکتے ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہوا کس نے روکا ایک روایت پیش کی گئی کہ اس سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے کسی دور کے اندر عیسائیوں کو مسجد اقسا سے روکا ایک روایت پیش کی گئی کہ اس سے مراد عیسائی ہیں کہ جب رومن امپائر نے عیسائی مذہب اختیار کیا اور پھر عیسائیوں نے اس سے بھی پہلے جب ابھی مذہب اختیار نہیں کیا تھا تو تیتوس کے ساتھ مل کر کے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا پورے شہر کو خاکستر کر دیا انسانوں کا اتنا قتل عام کیا کہ ایک فرانسیسی مورخ نے لکھا کہ میں اس قتل عام کے بعد وہاں سے گزرا ہوں جس جگہ سے میرا گھوڑا گزرا گھٹنوں تک گھوڑا اس کے خون کے اندر اس کی ٹانگ دھس جاتی تھی اتنا خون پورے شہر کے اندر یہودیوں نے بھی کیا عیسائیوں نے بھی کیا اور مشرقین نے بھی کیا یہ شور کیسا ہے پنکھے کا تو نہیں اس کو بند کر دو اس کی ضرورت نہیں عیسائیوں نے بھی یہ کام کی مشرقین نے بھی یہ کام کیا کیا کام کیا ایمان والوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور سن چھ ہجری کے اندر ایمان والے جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو حالانکہ ان کا اپنا قانون یہ تھا کہ باپ کو قتل کرنے والا بھی اگر عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے آئے گا اس کو منع نہیں کیا جائے گا لیکن انہوں نے ایمان والوں کو حج اور عمرہ کرنے سے روکا تینوں نے یہ کام کیا اس لیے ہم یہ کہیں کہ اس آیت میں اشارہ کس کی طرف ہے ایک کو متعین کریں میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں تینوں ایک ہی کاٹا گری کے ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ومن من اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا وسعا فی خرابیہا اور کوشش کرے ان گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کرے اللہ کی مسجدوں کو اجاڑنے کی یہودیوں نے بھی کوشش کی عیسائیوں نے بھی کوشش کی اور مکہ کے مشرقین نے بھی کوشش کی مکہ کے مشرقین کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہم نے تو آباد کیا مسجد حرام کو لیکن قرآن پاک اس کا جواب دے چکا ہے دسویں پارے میں انما یعمر مساجد اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب اس میں اللہ کا نام لینا اور تم خالی ان کی صفائی کرنے جھاڑو دینے کو سمجھتے ہو آبادی کرنا اس میں شرک کرنا یہ اصل مسجدوں کو جاڑنا ہے ما کان من خائفین یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو حق نہیں تھا کہ یہ داخل ہوتے مسجدوں میں اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے ان کے پاپ تو ایسے ہیں تینوں کے کہ ان کو اللہ کے گھروں کے اندر ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے کتنے کتنے جرم کیے مگر یہ ان گھروں کے مالک بن کر کے جو صحیح ایمان والے ہیں ان کو ان گھروں میں آنے سے روک رہے ہیں لہم فی الدنیا خزیون ایسے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ آگے چل کر ایک حکم آ رہا ہے قبلے کے بدلنے کا لیکن اس کا آہستہ آہستہ ذہن بنایا جا رہا ہے یہودی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے دین میں یہ خرابیاں ہیں یہ خرابیاں ہیں لیکن اصل قبلہ ہمارے پاس ہے اور مشرقین بھی یہی کہتے تھے اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے مشرقین کا تو کوئی حقیقی قبلہ تھا نہیں بہرحال ان کے یہاں مقدس گھر بیت اللہ شریف تھا لیکن اس کی تقدیس کیا کی تھی انہوں نے کہ اس کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے تھے یہودی ان کا قبلہ کیا تھا بیت المقدس کے اندر ایک چٹان سخرا اس کو وہ اپنا قبلہ سمجھتے تھے اور اس تخرا سے جو جانب مشرق ہے ایسٹ سائڈ اس کو عیسائی اپنا قبلہ سمجھتے تھے اور تینوں اس پر فخر کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ کہ کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں مکہ کے اندر تیرہ سال تک رہے تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کیا اور مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم کے مطابق سترہ یا سولہ مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور سترہ مہینے یا سولہ مہینے کے بعد حکم ہوا تو بیت اللہ شریف کی طرح کر کے نمازیں پڑھنے لگے کہنے لگے ان کا تو سوچتے بلا ہی نہیں ہے متعین ہی نہیں ہوا ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں منہ کدھر کرنا ہے اللہ نے جواب دیا ولی مشرق ول اور اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے مشرق جدھر سے سورج چڑھتا ہے مغرب جدھر سورج ڈوبتا ہے پورب پچھم ایسٹ ویسٹ فائنما توول تو تم جدھر بھی تولو رخ کرو گے پھرو گے منہ کرو گے اللہ کے حکم سے فتھما تو وہی اللہ ہی اللہ کا چہرہ ہے وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے یعنی وہیں اللہ کی خوشنودی تم کو مل جائے گی شرط یہ ہے کہ تم اس کی طرف رخ اللہ کے حکم کے مطابق کرو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی طرف کرتا ہے وہاں اللہ کی خوشنودی ملے گی کوئی بیت المقدس کی طرف کرتا ہے وہاں ملے گی اگر سفرہ کی طرف تم نے رخ کیا اپنا اللہ کے حکم کے مطابق تم کو ملے گی اور اگر جانب مشرق تم نے کیا اللہ کے حکم کے مطابق تم کو بھی اللہ کے لیکن تم نے تو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا ایمان والے اگر رخ کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کسی جگہ کے تقدس کی وجہ سے اس کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی نے بہت اچھی بات لکھی کہ ایمان والوں کا قبلہ تو بیت اللہ شریف ہی تھا اور آج وہی قبلہ ہے لیکن اس میں کیا راز ہے کہ پہلے اس کو قبلہ رکھا گیا پھر اس کو بدل دیا گیا اور سترہ مہینے تک بیت المقدس کو بنایا گیا اور اس کے بعد کہا پھر بیت اللہ کہا جب تک ایمان والے مکہ میں تھے تو مکہ میں ہونے کی وجہ سے ان کا فطری لگاؤ تھا بیت اللہ کی طرف چونکہ وہ ان کے آبا و اجداد کا قبلہ تھا جب مدینہ گئے تو کہا آبا و اجداد کا کوئی مسئلہ نہیں برادری اور ملک اور خاندان کا کوئی مسئلہ نہیں اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے بیت المقدس کی طرف رخ کرو ایمان والوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ہمارے باپ دادا کا یہ قبلہ ہے فوراً رخ کر لیا سترہ مہینے کے بعد کہا نہیں آپ ادھر کرو فور ادھر رخ کر لیا یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس کے باوجود میں نے کہا نا کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے آج بھی کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی، مسلمانوں کا بھی کوئی پتا نہیں چلتا ہے ہمیں کہتے ہیں مشرق اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ سجدہ کرتے ہیں یہ تو بیت اللہ کو پوچھتے ہیں اگر ہم بیت اللہ کو پوچھتے ہوتے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے سترہ مہینے ادھر کیوں نمازیں پڑھی پھر اللہ کو حکم آیا ادھر کیوں رخ کیا ہم صرف اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور نماز میں یہ ایک ڈسپلن برقرار رکھتے ہیں بس فعی نما تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت آج کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس پر کیسے عمل کریں گے کہا دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ نفلی نماز آپ سواری پر پڑھ رہے ہیں تو جدھر کو سواری کا رخ ادھر ہی آپ کی نماز ہو جائے گی نفلی نماز مسئلہ یہی ہے بالکل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو صرف قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے نقلی نماز پڑھی جا سکتی ہے سواری پر زمین پر نہیں سواری پر تو جدھر بھی تمہارا رخ ہو فسم فوج اللہ ادھر ہی اللہ کی خوشنودی ہے اور صاحب مدارک نے تفسیر کی فسم وجہ اللہ جدھر بھی تم رخ کرتے ہو فسم کہتے جدھر سے مراد یہ جدھر سے بھی رخ کرو گے چاروں طرف سے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے فسم تو وہیں پر چاروں طرف سے تم نے رخ کیا فسم وجہ اللہ تو وہی اللہ کا چہرہ ہے یعنی وہی اللہ کا قبلہ ہے مثلا جو مغرب کے لوگ ہیں وہ ادھر منہ کر رہے ہیں اور ہم ادھر منہ کر رہے ہیں شمال والے ادھر کر رہے ہیں جنوب والے ادھر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلا کوئی کہے جی تمہارا قبلہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کہا ادھر نہیں ادھر نہیں فسم وجہ اللہ جدھر سے کرو گے وہیں اللہ کا قبلہ ہے وہیں مل جائے گا زیادہ حضرات نے ایسے یہ تفسیر نہیں کی وہ پہلی کی جو میں نے شروع میں عرض کی ان اللہ واسن علیم بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے علم والا ہے وقال اتخذ اللہ ولدا ہم یہ کہتے ہو کہ بیت اللہ کی تمہارا متعین نہیں ہوا اور تمہارا حال کیا ہے سب کے سب اللہ کے بیٹے مانتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا تذکرہ اصل میں یہودیوں کا تو یہودیوں نے کہا بیچ میں عیسائیوں کا ذکر آیا تو عیسائیوں نے بھی کہا اور مشرقین کا تذکرہ آیا تو مشرقین نے بھی کہا تینوں نے کہا کیا کہا اتخذ اللہ ولدا اللہ نے تو بیٹا بنا رکھا ہے عیسائیوں نے کس کو کہا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور مکہ کے مشرقین نے پوچھا کہ کیوں مانتے ہو اللہ کا بیٹا کہا اللہ کی اولاد اس لیے مانتے ہیں کہ یہ سفارش کر کے ہمارے کام بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ باپ پھر بیٹے کی سفارش کم مانتا ہے بیٹیوں کی زیادہ مانتا ہے ہم کہیں گے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہم ان کی پوجا کریں گے وہ سفارش کر کے ہمارے کام بنائیں گی سبحانہ وہ پاک ہے اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ جو کچھ ہے بل بلکہ لہو اسی کا ہے معافی سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے اسی کی مخلوق ہے اور جو مخلوق ہو ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا جو مملوک ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا کل اللہ پانی تون سب کے سب اس کے سامنے حاجری کرنے والے ہیں کیا بیٹا باپ کے آگے حاضری کرنے والا ہوتا ہے سب اس کے حکم کے پابند ہیں اس کا حکم ہوا درخت کو اگے اگے گا اس کا حکم ہے سوکھ جا سوکھ جائے گا اس کا حکم ہے کائنات کو چلے چلے گی جب حکم ہو جائے گا ختم ہو جا مٹ جائے گی کوئی ایک لمحہ نہیں لگے گا مٹتے ہوئے ان شک پر وہ اذنت لیا وہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اسی کے لائق ہے کہ وہ پھٹ جائے جب اس کا اس کو اللہ کا حکم ملے کل اللہ خان حکوم بدیع السماوات والارض انوکھے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو بدی جس کا پہلے سے کوئی نمونہ موجود کوئی سیمپل موجود نہیں تھا آسمانوں کو پیدا کیا والارض زمین کو پیدا کیا اور کس طرح پیدا کرتا ہے ہماری طرح کو مٹیریل جمع کرتا ہے وَإِذَا قَضَى ہمرہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کے ہونے کا فَإِنَّمَا يَقُولُ تو بے شک وہ اتنا کہتا ہے اس کام کے لیے اس چیز کے لیے کن ہو جا فَيَكُونَ تو وہ چیز ہو جاتی ہے اور یہ کہنا بھی ہم کو سمجھانے کے لیے ورنہ وہ اس لفظ کا بھی محتاج نہیں کہ یہ کہے کن ہو جا اس کا چاہنا کہ ہو جائے تو ہو گیا اس کا چاہنا کہ نہ ہو تو نہیں نہیں ہوا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتاتينا آية بدیع السماوات اس کے اوپر ایک بحث ہے بدی نئی چیز نئی چیز تو وہاں سے بدعت نکلتی ہے تو یہاں سے ایک بحث چلتی ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں لیکن بڑی دور کی بات ہے اس لیے میں نہیں مناسب سمجھتا ہوں یہ بحث یہاں آئے يعلمون اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں الله او تاتينا آیا کیوں نہیں اللہ ہم سے باتیں کرتا او تاتينا آیا یا کیوں نہیں آتا ہے آتی ہے ہمارے پاس آیا تم کوئی نشانی کس نے کہا یہ تذکرہ یہودیوں کا ہے گویا یہودیوں نے بھی کہا عیسائیوں نے بھی کہا اور براہ یہ باتیں مکہ کے مشرقین کی نقل ہوئی وہ کہتے تھے اور بار بار ان کا یہ قول نقل ہوا کہ اگر واقعتاً آپ اللہ کے پیمبر ہیں تو اللہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا آ کر کے ہم نے سہارا بندے کو کہے کہ یہ میرا نبی ہے ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا اور کبھی کبھی کیا کہہ دیتے تھے کہ آپ آسمان پر چڑھو اور اللہ کی طرف سے ہیں ہمارے نام پر ایک چٹھی لے کر آؤ اور ہر لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہو مسٹر فنا یہ میرے نبی ہیں ان پر ایمان لے آؤ تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے نام پر چٹھی نہیں لاؤ گے لو لا اللہ کیوں نہیں باتیں کرتا ہے اللہ ہم سے اوتا آیا یا کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس کوئی نشانی نشانی سے مراد کیا تھی ان کی آیت تنوین تعظیم کوئی زبردست نشانی ایسی نشانی جس کے بعد مانے بغیر چارہ نہ رہے فرمایا ایسی نشانی اللہ تم کو نہیں دکھانا چاہتا ہے یہ مطالبہ مشرقین نے مکہ والوں نے بار بار کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کا سانپ بنایا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا لاٹھی اللہ کے حکم سے سانپ بن گئی معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو کسی کے قسم سے وجود میں نہیں آتا ہے صرف وہ پروردگار کا فعل ہوتا ہے البتہ انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اس لیے ان کی کرامت اور بزرگی ہوتی ہے آپ ایسا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے جواب دیا کہ پروردگار یہ معجزے تم کو نہیں دکھانا چاہتا وجہ جب کوئی قوم اس طرح کے معجزوں کا مطالبہ کرتی ہے تو اور کہتی ہے کہ یہ معجزہ دکھاؤ تو ایمان لائیں گے ان سے ایمان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے ان کو ایمان نہیں نصیب ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اطمینان قلب ہو بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ تم معجزہ دکھا سکو گے نہ ہم ایمان لائیں گے اور جب معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر ایمان نہیں لاتی تو اس کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے اے مکہ والو چونکہ ابھی تم کو ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا اس لیے تم کو اس طرح کے معجزے نہیں دکھائے جا رہے ورنہ معجزات تو کتنے دکھائے گئے اللہ اکبر اور خود قرآن پاک کی ایک ایک آیت معجزہ تو چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ معجزے کزالی قال الذین من قبلہم یہ بھی قرآن پاک کے جواب دینے کا ایک انداز ہے کئی جگہ آئے گا ایک آگے اعتراض آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے تو اللہ ہم کو طاقت کیوں دیتا ہے شرک کرنے کی ٹانگی کیوں نہیں ٹوٹ جاتی ہماری جب ہم شرک کرتے ہیں زبان کیوں نہیں جل جاتی اس کا جواب قرآن پاک دیتا ہے سبحان اللہ بڑی تحقیق کر کے آپ یہ مقالہ لائے لکھ کر کے پی ایچ ڈی کی آپ نے مگر تم سے پہلے جاہر بھی یہی کہتے تھے یہ قرآن پاک کے جواب دینے کا ایک انداز ہے کہ تم سے پہلے جاہلوں نے بھی یہی کہا اور آپ آج بھی جواب دے سکتے ہو کوئی کہے کہ رجت پسند ہیں بنیاد پرست ہیں آپ کہیے ہم سے زیادہ تم بنیاد پرست ہو ساڑھے چودہ سو سال پہلے ابو جہل نے اتبا اور شہبہ نے فیصلہ کیا تھا کہ دین کا مقابلہ کرنے کے لیے بے حیائیوں کو عام کرو گانے کو اور ناچ ناچ کو اور کنجریوں کے فیشن کو عام کرو آج ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی تمہارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی بہتر فارمولہ نہیں ہے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے زیادہ تو تم رجز پسند ہو قبل مثل قبل اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کے کہنے کی طرح تشابہت کلو ملے جلے ہیں ان کے دل مشابہ ہیں ان کے دل نوح علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان سے بھی ان کی قوموں نے اسی طرح کے مطالبے کیے لگتا ہے کہ یہ دل دل ان کے آپس میں ملے جلے ہیں پرانے لوگ بھی یہی کہتے تھے اب بھی یہی کہتے ہیں سورہ زاریات کے اندر ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو لوگ اس کی مذاق اڑاتے ہیں ہیں لوگ اس کو جادوگر کہتے ہیں فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اتوا سو بھی ہے یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ بھئی ہم مر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا جب نیا نبی آئے گا تو اس کی مذاق اڑانا اور اس کو جادوگر کہنا پھر نیا مرا اس نے کہا اچھا میں تو مر رہا ہوں لیکن یاد رکھنا جب کوئی نبی آئے گا تو اس کو جادوگر کہنا اور اس کی مذاق اڑانا تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں ملے جلے ہیں قد لقوم یوقنون ہم نے کھول کر بیان کر دیا آیتوں کو ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ تم معجزہ مانگتے ہو یہ تمہیں معجزہ نظر نہیں آتا اور آیتوں سے مراد وہ قدرت کے دلائل جس سے اللہ کی توحید پر دلالت ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں انا حسن قبل حسنی و شیروں مضمون کلوز کیا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے جاتی جاتی باتیں کہی جا رہی ہیں اے یہودیوں اور عیسائیوں سب سن لو انا سلنا حق بشیر و بے شک ہم نے بھیجا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بالحق کی حق دے کر کے بھیجا ہے اور تم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ حضور حق لے کر آئے بشیر و نذیرا خوشخبری دینے والا بنا کر و نذیر اور ڈرانے والا بنا کر آپ خوشخبری دیتے ہیں جو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ ولا عن اصحاب الجحيم اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ جہنمی کتنے ہیں کون کون لوگ جہنم میں گیا ولا کس اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے عن اصحاب الجحيم جہنمیوں کے بارے میں فارسی والے کہتے ہیں گفت آیت در حدیث دیگر بات کسی سے کہی جا رہی ہے اور سنائی کسی اور کو جا رہی ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کیوں پوچھا جائے دو ہی وجہ ہے یا تو یہ کہ ہدایت آپ کے اختیار میں ہو تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے اختیار میں ہدایت تھی وہ فلاں فلاں کو آپ نے ہدایت کیوں نہیں دی اور وہ جہنم میں چلا گیا آپ کے اختیار میں نہیں ہے ان لا چلا من احمد تھا یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا دوسری وجہ آپ سے پوچھنے کی یہ ہو سکتی تھی کہ آپ نے دعوت دینے کا حق ادا نہیں کیا اس لیے آپ سے پوچھا جائے کہ اتنے لوگ جہنم میں چلے گئے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی دعوت دیتے ہوئے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس لیے کہ آپ نے تو دعوت دینے کا حق ہی نہیں ادا کر دیا اس سے بھی آگے بڑھ گئے لَعَلَّكَ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا اللہ کو ترتا گیا اے میرے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اس راستے میں اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اپنے آپ کو بھلا دو گے اتنا بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیوں پوچھا جائے گا پھر کہا تو آپ سے مگر سنایا کس کو جا رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو میرے نبی دونوں کام کر چکے ہیں دعوت کا مکمل طور پر پہنچا چکے ہیں اور ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے اور ملے گی اس کو جو ہدایت چاہے گا اب جہنم میں جاتے ہو تو چلے جاؤ میرے نبی سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا لیکن اس جذبے میں کہ کسی کو جنت نصیب ہو جائے آدمی بعض دفعہ نرمی اختیار کرتا ہے اور وہ نرمی کبھی کبھی مداحنت تک پہنچاتی ہے آدمی کو مداحنت کس کو کہتے ہیں دین کے بارے میں ایسی سستی اختیار کرنا کہ اپنے آپ سے بھی آدمی دین میں کمزوری کا اظہار کرے کہ خود بھی عمل نہ کر سکے مداحنت اتنی نرمی کی اتنی نرمی کی کہ حق بات ہی نہیں کہہ سکتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ نرمی اختیار کریں ایسا کریں کہ تھوڑا سا ان کے ساتھ ملیں کچھ باتیں ان کی مان لیں کچھ تھوڑی سی باتیں ان کی مانیں کچھ اپنی منوائیں شاید ان کے دل میں نرمی آئے شاید یہ دین کو مان جائیں یہ بات ہم کو سمجھانے کے لیے کہ کسی کی دین کی فکر میں تم کو اپنا دین چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ چلو یار میرا ساتھی ہے آج میں بھی نہیں روزہ رکھتا ہوں تو کم سے کم اس کو نہیں برا لگے گا کہ میرے ساتھ اس نے روٹی نہیں کھائی مل کر کے اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہوں تھوڑا دل نرم ہوگا بعد میں میں کہوں گا کہ آج روزہ فرق تھا لیکن میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے آج روزہ نہیں رکھا دیکھ ہمارے دین میں کتنی نرمی ہے فرمایا اس سے کوئی دیندار نہیں بنے گا اس سے تم خود بے دین بن جاؤ گے یہ بات ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ورن کردہ انکل یہود اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر گز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی ورن نسارا اور نہیں آپ سے راضی ہوں گے عیسائی بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اخلاق کریمانہ سے عیسائی اور یہودی راضی ہو جائیں گے تب نہیں راضی ہوں گے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بلند اخلاق جن سے جن اخلاق سے یہودی اور عیسائی متاثر نہیں ہوئے تو ہمارے اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے بے شمار لوگ اس بے وقوفی میں مبتلا ہیں کہ شاید ہمارے کردار اور اخلاق سے یہودی اور عیسائی متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں اس لیے ہم اپنے دین میں تھوڑی نرمی کریں میں نے مثال دی اور آگے بڑھ جائیں چڑھاوا حرام ہے چلو کھا لیتے ہیں ان کو برا لگے گا اگر نہیں کھائیں گے کہیں گے کٹر پنچھی لوگ ہیں چڑھاوا نہیں کھاتے نہ صاف صاف بات کہنا اسی سے دین پھیلتا ہے اور میری زندگی کا تجربہ اس کا شاہد ہے جو مزید اطمینان قلب کا ذریعہ بنتا ہے صاف صاف بات اسی سے دین پھیلتا ہے اور یہ جو لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں ایک زمانے کے بعد وہ آدمی کہتا آپ نے دھوکہ دیا مجھے اگر سچ یہ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا سچ یہ آپ مجھے بیوقوف بناتے رہے ساتھ ساتھ چلاتے رہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے رستے بکھرے بکھرے منزل سارے دی کٹھی ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا رستے بکھرے بکھرے رستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہے آپ یوں ہی بیوقوف بناتے رہے آپ نے کیوں نہیں کہا رستے بھی بکھرے بکھرے منزل بھی بکری بکری جس کا رستہ جہنم کا وہ جہنم میں جائے گا جس کا راستہ جنت کا وہ جنت میں جائے گا صاف صاف بات کہنی چاہیے ولن عنك اليهود ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی ولن نصارا اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے عیسائی حتی تتبع ملتهم یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں استغفر اللہ یہ تو اس چکر میں ہے کہ آپ کو یہودی اور عیسائی بنائیں اور تب بھی خوش نہیں ہوں گے پھر بھی آپ کو سیکنڈ کلاس دوسرے درجے کا شہری کہیں گے بعد بھی چاہے نا ہے وہ مذہبی سکھوں کی بات یاد ہوگی نا جو باہر سے آتے ہیں یہ حقیقت میں نہیں ہے مذہبی بلکہ خد ال آپ کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے الہدا اللہ کی ہدایت ہو الہدا بس وہی ہدایت ہے جس کو اللہ ہدایت دے گا اس کو ملے گی آپ صاف صاف بات کہتے جائیے ہم کو سنانے کے لیے آیت در حدیث سے دیگر دوسروں کو کہا گیا سنایا ہم کو گیا اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا سنایا ہم کو فرمایا اگر تم ان کی باتوں پر چل پڑے ان کے پیچھے اس جذبے سے کہ شاید یہ بھی مسلمان ہو جائیں اگر آپ بھی چلیں گے ان کی خواہشات پر بعد الذي جاءك من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم میں سے آ چکا ہے پھر مالک من اللہ من ولی ولا نصیر پھر آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں من اللہ اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی کام بنانے والا ولا نصیر اور کوئی مدد کرنے والا یہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو عام انسان کا کیا مقام ہے کہ وہ کہے جی میں تھوڑی نرمی کروں گا اور میں کہوں گا دیکھو میں نے روزہ نہیں رکھا نماز نہیں پڑھی مگر اے اللہ اسی لیے تو نہیں پڑھی کہ تاکہ یہ بندہ اسی طرح مسلمان ہو جائے اور علم کے بعد کوئی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے گا پھر اس کا کوئی مددگار اور کوئی حامی نہیں ہوگا یہ بات کہ ہماری نرمی سے اور ہم اپنے دین میں نرمی کریں گے اس وجہ سے یہ مسلمان ہو جائیں گے تھوڑا اپنا دین کو چھوڑیں بالکل نہیں اصل بات یہ ہے کہ جو اپنے مذہب کو صحیح طور پر مانے گا وہ اللہ کے اس دین کو ضرور مانے گا اور جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے اللہ دینا تعینہ الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ یہودی ہوں یا عیسائی یہ ہو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت ہی جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے تو اور انجیل کو پڑھتے ہیں اور اس کے احکام کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہیں علاق کا یوگ بھی یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اس قرآن کو بھی وہ مانیں گے جب تو میں قرآن کی بشارت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وہ اپنی کتابوں میں سنیں گے تو کیوں نہیں قرآن کو مانیں گے وہ میں یکر بھی اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گا قلائی کو پھر وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے مضمون مکمل ہوا اور بہترین مقرر آج اس کو سمجھا جاتا ہے جو اپنی تقریر کا پہلے نچوڑ پیش کرے اور لمبی تقریر ہو تو آخر میں پوری تقریر کا خلاصہ سنا دے کہ یہ کہا ہے اس لمبی تقریر میں تو پروردگار جو بندوں کے مزاج سے واقف ہے جو خالق کے کائنات ہے وہ انسان کی اس کمزوری کو کیوں نہیں جانتا ہے اس نے تفصیل کے ساتھ یہودیوں کا یہ تذکرہ کیا اور بات شروع کی تھی یا بنی اسرائیل سے تو پھر واپس لائے یا بنی اسرائیل پر یا بنی اسرائیل الزرو بنی اسرائیل یہ ساری باتیں تمہاری توہین کرنے کے لیے نہیں تمہارا مذاق اڑانے کے لیے نہیں تمہاری تزریل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہیں گئی کم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں نعمتی ہے اس لیے ترجمہ جمع کبھی کر سکتے ہیں العالمین اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا جہان پر فضیلت دی ہے اور سن لو اس لمبے بیان سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے سمجھتے ہو کہ ہمارے لوگ ہمیں سفارش کر کے یا رشوت دے کر کے یا ہلّا گلا کر کے بچا لیں گے نہیں بچا سکیں گے اس دن سے لا عن نفس نفیہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی ولا یوک بل منہا اور جس دن کسی سے رشوت نہیں لی جائے گی نہیں قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے عدل کوئی برابری بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا ولا تنفعها فروا اور نہیں نفع دے گی اس کو سفارش ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے تفصیل شروع میں عرض کر چکا لیکن رکو تو اوپر پورا ہو گیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ماقبل کے مضمون کا نچوڑ تھا تو اس کو تو اوپر کے رکو میں ہونا چاہیے تھا آگے تو دوسرا تذکرہ چل پڑا ہے اب تک ذکر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کا اب ذکر ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور پھر دونوں کا اکٹھا کر کے ذکر کیا جائے گا مزید کچھ دیر تک یہودیوں کا تذکرہ رہے گا تو اس آیت کو تو پچھلے رکوع میں ہونا چاہیے تھا نہیں یہ آیت جہاں پہلے والے مضمون کا نچوڑ ہے وہاں اگلے والے مضمون کی تمہید بھی ہے اگلے والا مضمون کیا آ رہا ہے بنو اسماعیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے اے یہودیو اے عیسائیو میری نعمت کو یاد کرو اور بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو میرے پیمبر آئے ہیں جن کے تم منتظر تھے ان پر ایمان لاؤ کس طرح وہ پیمبر آئے تھے اچانک آ گئے حادثے کے طور پر حادثے کے طور پر جب سے کائنات قائم ہوئی تب سے لے کر آج تک ڈھنڈورا کیا جا رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے کبھی تصور کی نگاہوں سے آپ دیکھیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہو آئندہ سال اور اس سال اعلان ہو کہ امام کعبہ آئیں گے آئندہ سال جموں میں اور ابھی سے جموں کی صفائی شروع ہو جائے گلیوں کو مہکانا شروع کر دیا جائے بڑے بڑے گراؤنڈ بنائے جائیں کہ کہاں لوگ نماز پڑھیں گے کہاں خیمے لگیں گے یہ مہمان کی اہمیت ہے اور اگر اس سے چھوٹا مہمان ہو تو پھر مہینہ پہلے اعلان ہوگا اب یہ اعلان ہو رہا ہے اگلے ہفتے میں آ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک ہفتہ پہلے اعلان ہو رہا ہے چرچے ہو رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں اور اگر زیادہ ہی چھوٹا مہمان ہو تو صبح اعلان ہو رہا بھائی دوپہر کو آئے گا اور اگر میرے جیسا نسو ٹھہرا ہو تو بےچارا گھس جائے گا گھر میں تو میں وہ تم کروایا ہوئے آپ کب گھس گئے ہمارے گھر میں اچھا آ گیا یہ ہے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تشریف لائے تب سے لے کر آج تک سارے نبی کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں دو نبیوں کا بطور خاص تذکرہ کیا بہت پہلے نبی کا بہت پچھلے نبی کا لیکن اتنے پہلے کا نہیں کہ جن کو لوگ جانتے نہیں اس نبی کا ذکر کیا جن کو سب مانتے تھے یہودی بھی اور عیسائی بھی وہ کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں ایک دوسری بحث ہے کہ نام بدل کر کے تحقیق کی گئی کہ ساری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہے انی کا الناسی امامہ کا ایک مانا یہ بھی ہے کہ ساری دنیا تجھ کو مانے گی ساری دنیا مانتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک آ رہے ہیں اور کام کیا کریں گے کام بھی پورے بتائے اور سب سے آخری پیمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے کہا برسول من بعد اسمه احمد میں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آ رہے ہیں احمد پہلے کا اور آخری کا تذکرہ کیا بیچ والوں کو اسی پر قیاس کر لو سب یہی کہتے چلے گئے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ بشارت دی اس سے پہلے تمہید بیان کی کہ کہاں بشارت دی کہا ایسے تھوڑا ابراہیم علیہ السلام کئی امتحانوں سے گزرے اور جب سارے امتحان پاس ہوئے تو پروردگار نے پھر ان سے اپنا گھر بنوایا اور جب گھر بنوایا تو اس کے بعد ان کے دل میں ڈالا کہ مجھ سے یہ یہ مانگو اور جب مانگتے گئے مانگتے گئے تو ایک آخری دعا کی جو خلاصہ دعا تھا اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پیش کی گئی اے یہودی اور عیسائیوں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو پھر ان کی بشارت کے مطابق آنے والے پیمبر کو کیوں نہیں مانتے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آئی میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں اصل میں قرآن پاک کی آیتوں کا صورتوں کا رکوعوں کا آپس میں زبردست جوڑ ہے اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ اس میں یہ رب ہے جب یہ بات کہتے ہیں تو میرے تجربے کے مطابق سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ بے جوڑ تھی عبارت اس میں جوڑ پیدا کیا جا رہا ہے میں اس کے بجائے اس کہتا ہوں کہ اس کی تقریر ہی اسی طرح کرو کہ سننے والے کو فوراً ذہن میں آ جائے کہ یہ بات اس کے بعد اس لیے کہی گئی یہ جوڑ ویزی بسالا اور یاد کرو اس وقت کو ابتلا ابراہیم جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب ان کے رب نے بھی کلمات ان چند باتوں کے ذریعے سے کئی باتوں کے ذریعے سے فاطم ہن تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا ہن ان سب باتوں کو ہم کسی کا امتحان لیتے ہیں تو یہ جانچنے کے لیے کہ بندہ بات سمجھا کہ نہیں سمجھا اس نے کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے پرور کو تو سب معلوم ہے اس کو معلوم تھا ابراہیم آگ سے نہیں گبرائیں گے اس کو معلوم ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دیں گے اس کو معلوم تھا جب میں حکم دوں گا تو چھری بیٹے پر چلا دیں گے پھر اللہ نے امتحان کیوں لیا اللہ امتحان لیتا ہے صرف بندوں کے اندر کی کیفیات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو میرے حبیب میرے محبوب میرے چہیتے اور لاڈلے بندے ایسے ہوتے ہیں لکھ لیجیے یہ بات وہ تعلیٰ ابراہیم اور ابو جب آزمایا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے وہ باتیں کیا تھیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان مفسرین حضرات پر جنہوں نے اس کی تفسیر میں خسائل عشر کو اور خسائل فطرت کو نقل کیا کہ وہ خاص سنتیں جو سارے نبیوں کی سنتیں تھیں ان کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور وہ دس سنتیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی اس پر عمل کرتے رہے وہ دس سنتیں کیا ہیں صفائی ستھرائی کے تعلق کی سب سے پہلے مسواک کرنا اور بغل کے بال صاف کرنا زیر ناف صاف کرنا اور داڑھیوں کو لمبا کرنا اور مونچھوں کو گھٹانا مونچھوں کو پست کرنا سارے نبیوں کی سنت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کا اسی کے ذریعے سے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ دس کام کرو ابراہیم علیہ السلام نے پورے کر دیے یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے یہ سب کو حکم دیے گئے ابراہیم کو وہ حکم دیا گیا علیہ السلاط والسلام کہ جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا آگ میں کود جاؤ وطن کو چھوڑ دو اور بڑھاپے میں بیٹے آتا ہوں جنگل میں چھوڑ کے آؤ پندرہ سو کلو دور وہاں جنگل میں بی آباد جنگل میں کچھ کھانے کے لیے نہیں پینے کے لیے نہیں کوئی انتظام نہیں وہاں چھوڑ کر کے آ جاؤ اور بیٹا ذرا بڑا ہو جائے تو اس کی گلے گلے پر چھری رکھ دو یہ امتحان تھا سارے امتحان پاس کیے قال انی جاعلک للناس اماما فرمایا ابراہیم علیہ السلام اب انعام دیتا ہوں میں بناتا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام سارے لوگوں کے لیے تو امام ہے تو انسانوں کے لیے اب نمونہ رہے گا اور جو دین کے طریقے عبادت کے طریقے تجھ پر اللہ کھولے گا آخری پیمبر بھی انہی طریقوں کو آگے لاگو کریں گے تو گویا وہ طریقے ساری دنیا میں قیامت تک جاری رہیں گے تو انسانوں کا امام رہے گا اور میں نے کہا امامیت کا کم سے کم درجہ یہ کہ یہودی بھی آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں اور مکہ کے مشرق بھی مانتے تھے اور میں کہتا ہوں پوری دنیا کی قومیں مانتی ہیں بے شک اس کے تعارف میں اور نام میں ذرا سا فرق رہا ہو سب مانتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے قرآن پاک میں آ رہا آگے یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی اور مکہ کے مشرقین نے کہا ہمارے اللہ نے فرمایا ماکان ابراہیم یہودی ولا نسرانی ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے عیسائی بھی نہیں تھے ولم یکم من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے مانتے گویا سارے تھے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پروردگار کی رحمت جوش میں ہے دامن پھیلا لیا مالک الملک کچھ اور عطا فرما دے مجھے تو نے امام بنایا و من ذریتی اے میرے اللہ عرض کیا من ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی امام بنانا فرمایا ابراہیم علیہ السلام آپ کو یہ مرتبہ ملا اتنے امتحان پاس کرنے کے بعد اولاد کو یوں ہی مل جائے گا ہاں ملے گا مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا لا نالو نہیں حاصل ہوگا نہیں نصیب ہوگا نہیں پہنچے گا بھی میرا وحدہ الظالمین ظالموں ظالموں کو نہیں ملے گا اشارہ ہو گیا کہ تیری قوم میں تیری تیری ضروریت میں کچھ ظالم بھی ہوں گے اور ظلم کا بنیاد اصل ظلم کیا ہے شرک کوئی شرک ان شرک اللہ ظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس شرک کے مرتکب لوگ بھی ہوں گے کسی نے بہت مزے کی بات کہی کہ انعام دو طریقے سے دیا جاتا ہے ایک یہ کہ آپ کا استاد اور آپ کے والد اپنی طرف سے آپ کو انعام دیں اور دوسرا یہ کہ آپ سے کہیں کہ آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلا انعام ملا اللہ نے اپنی طرف سے دیا اور اب گویا فرمایا گیا کہ اب آپ مانگیے کیا کیا انعام چاہیے آپ کو اس سے پہلے ایک انعام اور وہ تخذ مقام ابراہیم نہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور یاد کرو اس وقت کو جب بنایا ہم نے البیتا بیت اللہ شریف کو مساوتن لوٹ کر آنے کی جگہ لناسی لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو انسانوں کے پلٹ کر آنے کی جگہ بنایا کوئی کہیں پر بھی جائے بہترین اور خوبصورت منظر دیکھے لیکن پھر اس کے دل میں تمنا رہے گی کہ اللہ کے گھر کو دیکھو جو جگہ ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے دوبارہ دیکھنے کی تمنا نہیں ہوتی اس گھر کو ایک مرتبہ دیکھ کر ہزار بار دیکھنے کی تمنا وہ امنا اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا امن مصدر ہے لیکن چونکہ اس میں ظرف کے تحت مسابت للناس کے تحت آیا اس لیے اس کا معنی بھی امن کی جگہ بنایا وہ تخان ابراہیم یہ دوسرا انعام اور اے ایمان والو بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح نماز پڑھنے کی جگہ قیامت تک وہاں نماز پڑھو تاکہ پوچھا جائے کہ یہاں کیوں نماز پڑھی جا رہی ہے تو جواب ملے کہ یہ مقام ابراہیم ہے کیا تھا مقام ابراہیم وہ پتھر جس کے اوپر چڑھ کر کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور یہی مشہور ہے کہ جتنا عمارت اونچی ہوتی جاتی تھی پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کے نشان لگے ہوئے ہیں اور وہ آج تک محفوظ ہے جو پرانی چیزیں محفوظ ان میں سے مقام ابراہیم پہلے بیت اللہ کے بالکل قریب تھا پھر طواف والوں کو مشکل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیچھے کیا گیا اور ایک شیشے کی مار اس میں گنبد میں آج بھی رکھا ہوا ہے مینارے میں آپ کو بھی اللہ نصیب کرے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انعام ملا کے اس مقام کو نماز کی جگہ بناؤ نماز پڑھو یہاں پر کہ جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے طواف تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ یہاں دو رکعت نماز نہ پڑھے نماز اللہ کے لیے پڑھے گا اور رخ بیت اللہ کی طرف کرے گا لیکن مقام ابراہیم پر پڑھنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جائے گی کیا درویش یہاں سے گزرا تھا وَتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مسلح اصل تو مقام ابراہیم یہی ہے کہ دور رکعت اصلاۃ الطواف یہیں پر پڑھی جائیں لیکن اللہ کا دین آسان ہے اس لیے اگر یہاں جگہ نہ ملے اور پورے حرم میں آدمی کہیں بھی پڑھ دے مسجد حرام میں تو وہ نماز ادا ہو جاتی ہے واحد الى ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں پاک رکھنا بیتیا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے عاکفین ایک جگہ گھیرا جما کر بیٹھنا یہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے اور رکا اور رکو کرنے والوں کے لیے والسجود سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا ان کے لیے مطلب کہ میرا بیت اللہ ان کاموں کے لیے ہے کچھ طواف کرنے والے ہوں احساس کرنے والے ہوں رکو کرنے والے ہوں سجدے کرنے والے ہوں یہ مورتیاں رکھنے کے لیے نہیں تھا مکہ والوں کو یاد دلایا کہ تم نے تو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتیاں رکھ لیں جبکہ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ ان سے میرے گھر کو پاک رکھنا اب دوسرا انعام کہ تو مانگ تجھے کیا انعام چاہیے عرض کیا سب سے پہلے مانگتا ہوں تیرا گھر بنا ہے یہاں جگہ وہ ہے کہ غیر ایسی جگہ ہے جہاں کچھ پیدا نہیں ہو سکتا ہے اگر یہاں کے رہنے والوں کو تازہ تازہ پھل نہ ملے تو وہ بھاگ جائیں گے ان جگہوں میں جہاں تازہ پھل ملتے ہیں تو یہاں کے رہنے والوں کو تازہ پھل دینا تاکہ وہ یہیں رہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل بنا دے ہاگا بلدن دھن بنا دے اس کو بلدن دھن امن والا شہر اس کو بنا دے امن والا شہر کس کو تب تک شہر نہیں بنا تھا یہ اس وقت کی دعا ہے کہا یہ جو جگہ ہے جہاں میں نے اپنے بیٹے کو بتایا ہے غیر زرع نہ پیدا ہونے والی جگہ اس جگہ کو شہر بھی بنا اور امن والا شہر بنا اگر امن نہیں ہوگا تو پھر یہاں لوگ رہیں گے کیسے اور اس کے امن کا تعارف کرتے ہوئے اور امن کی تحقیق کرتے ہوئے لوگ اتنی گہرائی میں اترے کہ اس جگہ کا نقشہ اور اس کا جغرافیہ ایسا ہے کہ قیامت تک امن ہی امن رہے گا اس کا جغرافیہ ایسا ہے اس میں زلزلے نہیں آ سکتے اس میں جھٹکے نہیں لگتے ہیں اس کی چٹانوں کا کہ جغرافیہ ہی اب پروردگار نے ویسا بنایا ہے یہ دنیا کا مرکز ہے امن کی جگہ الثمرات اور رزق عطا فرما روزی عطا فرما یہاں کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے من آمن منہم باللہ ان کو عطا فرما جو ایمان لائیں گے ان میں سے اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت پر سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام تو اللہ کے اخلاق سے پیراستہ ہوتے ہیں اللہ جس طرح رحیم ہے کریم ہے شفیق ہے انبیاء بھی اسی طرح اللہ کے بندوں کے لیے نرم ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی کہ جو ایمان والے ہیں ان کو پھل عطا کرنا اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کا کچھ تذکرہ نہیں کرتا ہوں جواب یہ ہے کہ اوپر جو فرمایا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں ملے گا ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ شاید ظالموں کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں اس لیے یہ دعا کی اللہ نے فرمایا نہیں روزی روٹی سب کے لیے عام ہے روٹیاں سب کھاؤ آل ومن کا فرمایا اور وہ جو کفر کرے گا اس کو بھی ملے گا تو میں اس کو زندگی گزارنے کا سامان دوں گا کلین تھوڑا سا ساٹھ سال ستر سال سو سال دو سو سال کتنی سی زندگی ہے ثم از کر پھر کھینچ لوں گا میں اس کو عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف وہ بیس المصیر اور بہت برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ بہت بری ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ بیس المصیر ہیا اور دعا کی دوسرا انعام یہ مانگا یہ بھی ملا مانگا تھا کہ ایمان والوں کو دینا فرمایا ابو جیل رتبہ اور شہبہ جیسوں کو بھی ملے گا ان کے لیے بھی امن ان کے لیے بھی روزی یہ سب کے لیے دوسری دعا کی لیکن دعا سے پہلے دعا کا منظر پیش کیا کیا منظر تھا دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کو بنا رہے تھے اور اس کے رتے اوپر کر رہے تھے ایک مرتبہ ایک شفت لگائیں آپ اینٹوں کی اس کو ایک ردہ کہتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس کو قواعد کہا گیا اور بعد نے بنیاد بھی ترجمہ کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعدہ رد اور الاسلام مضافلہ کے بدلے میں ہے قواعد البیت بیت اللہ شریف کے ردے بیت اللہ شریف کی عمارت یا بیت اللہ شریف کی بنیاد من البیتی بیت اللہ شریف کی و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اونچا کر رہے تھے دیکھیے قرآن کیسی بھاری کی اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پر بنا رہے ہیں اس لیے پہلے تذکرہ ان کا کیا پھر لاسٹ میں سما ہاں اسماعیل علیہ السلام بھی وہ بھی ساتھ میں تھے اکیلے حضرت ابراہیم نہیں بنا رہے تھے البتہ باپ مستری تھے اور بیٹے مزدور تھے سبحان اللہ کیسا وہ گھر ہوگا جس کا مستری ابراہیم اور مزدور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ مسلط وسلام جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مزاج اب کچھ کہتا رہتا ہے دیکھا ہوگا یہاں مزدور کام کرتے ہیں ہمارے جموں میں تو ایک کہتا ہے دوسرا بھی کہتا ہے عیسہ میں نے عربوں کو دیکھا جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ایک عجیب سا جملہ کہتے ہیں خدا جانے اس کا مطلب کیا ہے ایک آدمی کہتا ہے فلاں رجال دوسرا کہتا ہے تلا الجبال تین آدمی پہاڑ چڑھ جاتے ہیں اب شاید یہ مطلب ہو کہ بھائی جماعت ہے جماعت تو پہاڑوں کو کراس کر جاتی ہے لیکن ہر آدمی اپنے قد کے اعتبار سے بات کرتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنا رہے تھے تو دو دعائیں منقول ہیں ایک دعا کیا فرما رہے تھے اللہم اغفر للانصار اے اللہ انصار اور مہاجر کی بخشش فرما اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اے اللہ عیش تو آخرت کی عیش ہے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو آخرت کی زندگی عطا فرما ایک دعا فرماتے تھے پروردگار یہ مزدور ہیں مگر یہ خیبر کے یہودیوں کے مزدوروں کی طرح نہیں یہ ہمارے رب اکبر کے مزدور ہیں کیسے مزدور ہیں جو رب کے مزدور ہیں اور ان کی مزدوری رب نے دینی ہے آپ بھی دعا فرما رہے تھے اور صحابہ کیا فرماتے تھے نحن محمدا على ما ابدا یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کام کرتے جا رہے تھے تو دعا کیا کرتے تھے ربنا تقبل منا اے پروردگار تو قبول فرما ہم سے یہ ہلا دینے والا جملہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان پاس ہوئے اور بیت اللہ بنا رہے ہیں لیکن کوئی کام آپ نیکی کا کریں اور آپ یہ سوچ لیں جی یہ تو ہے ہی قبول ہے میں تو ہوں بخشا بخشایا وہ بھی کہتے ہیں اللہ تو قبول فرما جب تک تیرے یہاں قبول نہ ہو کسی کام کی کوئی قیمت نہیں ہے تو قبول فرما اور قبول کے لیے بھی کہتے نہیں قبول فرما بلکہ تقبل ہے پروردگار قبولیت کے لائق نہیں وہ اخلاص کہاں سے لاؤں کہ میں کہہ سکوں کہ ہے قبولیت کے لائق تو اپنے کرم سے قبول فرما تقبل لا اقبل باب تفاعل ہے جس کے معنی بتکلف کوئی کام کرنا بتکلف قبول فرما ان نکان تسمی تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو تو سنتا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اس کو تو جانتا ہے آپ دعا کیجئے ہمارے اس کام کو بھی ہمارا کیا مقصد ہے قرآن پاک عام ہو جائے علماء کرام کو ایک تحریک ملے کہ گاؤں گاؤں بستی بستی کریا کریا اسی طرح قرآن پاک کے درس لگ جائیں فذکر بالقرآن کا نقشہ لوگوں کو نظر آئے قرآن سے لوگوں کو نصیحت کی جائے ربنا تقبل منا تو ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ کے نیک بندے دعا کیا کرتے تھے اے پروردگار تجھ سے اجر نہیں مانگتے تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ جو گستاخیاں ہو گئیں بے ادبیاں ہو گئیں بس وہ معاف کر دیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا اور پھر اپنے لیے دعا مانگو اے مالک تو ہم کو اپنا فرما بردار بندہ بنا دے بنے ہوئے تو تھے اتنے امتحان پاس کیے لیکن ابھی موت نہیں آئی انسانوں کو سکھا رہے ہیں یہ مانگو نکل جائے دم تیرے قدموں میں یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے یہ مانگتے ہیں کہ تیری فرما برداری میں ہی موت آ جائے وجالنا مسلم نے نہیں رکھا اور تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھنا تو منظر اور ہماری اولاد میں سے امتم مسلمت الگ بنا دے ایک جماعت کو جو تیرے لیے فرما برداری کرنے والی ہو ایک جماعت کو بنا دے سارے کے لیے نہیں کہا کیونکہ اوپر ڈانٹ آ گئی تھی کہ ظالموں کو عہدہ نہیں ملے گا تو سمجھ گئے کہ کچھ ظالم ہوں گے عرض کیا اللہ اگر سارے ظالم ہوں مگر ایک جماعت تو مسلسل رہے تیرے فرما برداروں کی کیونکہ تیرا گھر ہے اگر فرما بردار نہیں رہیں گے تو تیرے گھر کے محافظ کون ہوں گے کون اس کا حقوق ادا کریں گے اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اکا بکا حضرات کی ضرور ایک جماعت ایسی رہی جو سچے طور پر دین پر قائم رہی وارینا مناسکنا وتب علینا تو اور دکھا تو ہم کو ہماری عبادت کے طریقے ہم کیا ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہی ہمیں سکھا کہ ہم تیری عبادت کس طرح کریں یہ مناسب کا لفظ تین معنی کے لیے محض عبادت کے لیے قربانی کے لیے اور حج کے کاموں کے لیے لیکن یہاں پر ساری عبادتیں ہماری عبادت کرنے کے طریقے تو ہی ہم کو سکھا وہ تو بال اور ہماری توبہ قبول فرما کیا شان کی دعا ہے ہم کیا ہیں ہم کیا تیری عبادت کر سکتے ہیں جو تیری عبادت میں ہم سے گستاخی اور بے ادبی ہو جائے تو وہ معاف فرما دے تو بالینا ہم پر توجہ فرما ان کا ان الرحیم بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت سہت کرنے والا ہے آدمی جب دعائیں مانگتا جاتا ہے تو بنیادی دعا آخر میں کرتا ہے کہ اے آخری دل کی حسرت مانگتا ہوں آئے آئے کیسی دعا مانگتا ہوں کہ تیرا وہ ہیرا مانگتا ہوں جو تیری کائنات میں اس کا کوئی بدل ہی نہیں تجھ سے تیرا حبیب مانگتا ہوں اپنا دوست کوئی کسی کو نہیں دیتا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا تھا مانگ جو تو مانگے گا تجھے ملے گا عرض کیا جب تو نے کہہ دیا مانگ تو مانگتا ہوں ربنا وبعث فیہم اے پروردگار بھیج تو فیہم ان میں رسول ایک رسول کو ایک جماعت تو ہمیشہ فرما برداروں کی رہے لیکن وقت آئے گا نیند آ جائے گی اور سب کے سب سو جائیں گے ایک وقت آئے گا بے حیائی اور بے دینی پھیل جائے گی ایسے وقت میں پھر چھوٹی موٹی محنت سے کام نہیں بنے گا کوئی عام محنت سے اور کسی عام قسم کی ہستی سے اس نظام کو بدلا نہیں جا سکے گا ایسے وقت میں تو عظیم الشان وہ پیمبر بھیجنا جس کے لیے کائنات بنی اور جس کی وشارت سارے نبی دیتے دیتے چلے گئے اے پروردگار بھیج تو ان میں رسولا ایک زبردست رسول منہم انہیں میں سے بھیجنا عجیب بات کہہ گئے لگتا ہے کہ پروردگار نے ان کے دل میں ڈالا تھا کچھ پیدا ہوں گے اندر کے کالے جو کہیں گے کہ ان میں سے نہیں ہے وہ رسول انسانوں میں سے نہیں ہے وہ بشر ہی نہیں وہ کسی اور مخلوق میں سے ہیں بتا گئے پروردگار ان میں سے بھیجنا مانگے ابراہیم علیہ السلام اور ملے کسی اور کو مانگے تو انسان اور ملے فرشتوں کو کیسے ہو سکتا ہے انہی میں سے بھیجنا انسانوں میں بھیجنا باہر کی کسی مخلوق میں نہیں یتلو علیہم آیاتی کا اور کہاں بھیجنا فیہم انہی میں بھیجنا ہر جگہ نہیں بھیجیں گے ہر جگہ حاضر اور ناظر آئے گا آگے انشاءاللہ دوسرے پارے کے شروع میں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور کرو اگر ہر جگہ موجود ہونا تھا تو پھر فیہم کا کیا مطلب ہے ان میں بھیجنا یہاں پر جو بلند مرتبہ شخصیت ہوتی ہے وہ ہر در پر نہیں جاتی اس کے در پر سارے جاتے ہیں وہ حضور ہوتے ہیں اور باقی سارے حاضر ہوتے ہیں ان کے یہاں حاضر ہوتے ہیں فیہم ان کے بیچ میں بھیجنا منہم انہیں میں سے ایک زبردست رسول کو کام کیا کریں گے چار کام یتلو علیہم آیاتی کا وہ ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتیں پڑھیں گے پھر یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں گے تین ہزار سال پہلے یہودی تاریخ کے مطابق اگرچہ ہم کو اس پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں ہے یہ دعا فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو آخری پیمبر آئیں گے وہ یہ چار کام کریں گے سب سے پہلے تیری کتاب کی تلاوت کریں گے معلوم ہوا کہ کتاب کا سب سے پہلا مقصد تلاوت ہے اس کی تلاوت ہو عام ہو ہر شخص تلاوت کرے اور پڑھ پڑھ کر کے علیہم دوسروں کو بھی سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ ان کو کتاب سکھائیں گے محض کتاب آ جائے اور خود بخود لوگ سمجھ جائیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ کتاب کو سمجھائیں گے کتاب سمجھائیں گے نہیں بلکہ سکھائیں گے اور سکھانے اور سمجھانے میں تھوڑا سا فرق ہے سمجھانا تو اتنا ہے کہ معنی بتا دیا یہ معنی ہے اس کا آپ نے سمجھایا بھی کتاب کو اور خود صحابہ کرام جو عربی تھے اور قرآن کی چھاؤں میں ان کی تربیت ہو رہی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تربیت ہو رہی تھی ان کو بھی بہت سارے ایسے مقام آئے جہاں پر قرآن کو سمجھنے میں بھی ان کو غلطی لگ رہی تھی چنانچہ انہوں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی بتایا دو باتیں مثال کے طور پر پیش کر دیتا ہوں دوسرے پارے میں بھی آ رہا ہے روزے کا حکم نازل ہوا کہا کہ شہری اس وقت تک کھا سکتے ہیں یہاں تک کہ صبح کی کالا ڈورا سفید ڈورے سے الگ الگ ہو جائے سب کو معلوم ہے وہ واقعات کہ کئی صحابہ کو اس کے سمجھنے میں غلطی لگی کسی نے دو دھاگے رکھے اپنے تکیے کے نیچے کسی نے اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ دیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈورے سے مراد دھاگے سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ دھاگے سے مراد یہ ہے کہ صبح کی روشنی اور رات کی اندھیری الگ الگ ہو جائے قرآن پاک میں ہے میں یا منسوع یوجز جو بھی کوئی غلطی کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی صحابہ گھبرا گئے کہ غلطی دل کے اندر خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں اس کی بھی جزا ملے گی اس پر بھی پکڑ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ جو ہم اور وسوس کی چیزیں ایسی دل میں آ جاتی ہیں اور بغیر انسان کے ارادے کے آتی ہیں اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے بہت مثالیں ہیں اس کے لیے ظاہر ہے جب کام ہی آپ کا تعلیمی کتاب ہے تو پھر کتنی اس کی مثالیں ہوں گی لیکن سکھانے میں یہ مفہوم بھی ہے کہ کتاب میں صرف ہوگا عقیم اسفلاح آپ سکھائیں گے نماز کیسے پڑھنی ہے کتاب میں ہوگا آپ استفا آپ سکھائیں گے زکات کیسے دینی ہے کتاب میں ہوگا خود علیکم مسیام آپ سکھائیں گے روزہ کیسے رکھنا ہے کتاب میں ہوگا صرف الحج الحجل للہ حج اللہ عمرے کو اللہ کے لیے کرو آپ سکھائیں گے کہ حج کیسے کرنا ہے عمرہ کیسے کرنا ہے کتاب اجمالی ہوگی آپ اس کی تفصیل کریں گے والحکمت اور وہ سکھائیں گے ان کو حکمت حکمت کے معنی دانش مندی کی باتیں حکمت کے معنی عقل مندی کی باتیں اور کہا گیا کہ قرآن پاک میں جو چھپے ہوئے راز ہیں جو قرآن کا باطن ہے وہ آپ سکھائیں گے اور تقریباً تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حکمت سے بنیادی طور پر مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مقدسہ اور آپ کی سنتیں ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے امت کا اس پر اجماع ہے کہ حکمت سے مراد حدیث اور سنت ہے یہ بھی آپ سکھائیں گے وہ معلوم ہوا کہ حدیث کو بھی کوئی سکھانے والا ہوگا آپ ارشاد فرمائیں گے لیکن صحابہ کو سمجھنے میں غلطی لگے گی آپ پھر خود اس کا معنی سکھائیں گے مثال دیتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہے صحابہ گھبرا گئے اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ کہاں سے کریں گے کہاں سے اتنا صدقہ لائیں گے آپ نے فرمایا صدقے سے مراد پیسے دینا ہی نہیں ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور تم کی اپنے ڈول میں سے دوسرے کے برتن میں پانی ڈال دو یہ صدقہ ہے اور کسی کوئی آدمی سوار تھا اس کی کمچی نیچے گر گئی اس کو اٹھا کر چھڑی کو دے دیا یہ صدقہ ہے کسی کو سوار کرا دیا یہ صدقہ ہے کسی کی مہار پکڑ لی یہ صدقہ ہے یہ سارے نیکی کے کام صدقے ہیں یہ نیکی کے کام کرتے رہو تو پروردگار نے جو یہ جوڑ دیے ہیں ان جوڑوں کا حق ادا ہو جائے گا گویا آپ نے ارشاد فرمایا اس کو پھر سمجھانے کی ضرورت پیش آئی میں نے یہ بات اتنے زور دے کر اس لیے کہی حالانکہ اتنا نہیں ضرورت تھی ہم تو صرف ترجمہ کرتے جا رہے ہیں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے غالب ہر دور میں بیوقوف پیدا ہوتے ہیں اب بیوقوفوں کی ایک ٹیم پیدا ہوئی جو کہتے ہیں تلاوت کی ضرورت نہیں ہے قرآن تو تدبر کے لیے غور و فکر ہونا چاہیے ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اس مرتبہ کتنے دور کیے قرآن پاک کے دوسرے دوست ان کے پاس بیٹھے ہونے کا یہ تو مقصود ہی نہیں ہے دور کیا کرنا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوا کہ آپ ہر رمضان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے تلاوت کرتے تھے کیا جبرائیل کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے تلاوت بھی مقصود ہے وہ لوگ سمجھے تلاوت مقصود ہی نہیں ہے اگر تلاوت مقصد نہ ہوتا رتل القرآن ترتیلا آپ صبح کو اٹھیے قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھیے اگر حفظ مقصود نہ ہوتا تو پھر تحجد کے اندر جو لمبی لمبی قرآن کی ترغیب دی گئی وہ آدمی کیسے کرے گا کر ہی نہیں سکتا ہے مگر یہ بات بھی یہاں سے پیدا ہوئی کہ حفاظ نے صبح کو اٹھنا اور پھر راتوں کو رونا اور صبح کی تلاوت کو چھوڑ دیا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے ایک بے کی دوسری ٹیم ہے جو کہتی ہے کہ عربی زبان جان لیں بس قرآن کا مطلب خود ہی سمجھ میں آ جائے قرآن کو سکھانے کی باقاعدہ طور پر اس کے لیے محنت کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن سیکھا ہو کسی سے اس سے مت سیکھو بھائی یہ مولوی کنفیوژن میں ڈالتے ہیں خود پڑھ لو بس مطالعہ کرو اسٹڈی کرو کرتے رہو کرتے رہو خود بخود یاد ہو جائے گا صحابہ کو نہیں یاد ہوا تابعین کو نہیں یاد ہوا اس مسٹر کو یاد ہو جائے گا قرآن تو اس کی تردید کر رہا ہے وہ یوزک اور آپ ان کا تز کیا کریں گے اور یاد رکھیے کہ تزکیے کا بنیادی فائل اللہ ہے وہ اللہ یشاء اللہ دل کو صاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے اخلاق کو کردار بناتا ہے جس کے چاہتا ہے بنیادی طور پر اللہ اس کا فائل ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ ہے لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تزکیے کے لیے بھی کوئی مزکی ہونا چاہیے کوئی مزکی ہوگا تو تب تزکیہ کیا ہوگا وہ بتاتا رہے گا آپ کی یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ حسد کی علامت ہے یہ کینے کی علامت ہے یہ بغض کی علامت ہے یہ تکبر کی علامت ہے اس سے باز آؤ اس سے باز آؤ اس سے باز آؤ تبھی تو اس کے اخلاق درست ہوں گے وہ کہتے نہیں جی تزکیہ کیا خود ہی ہو جائے گا ان نقان تلازیز الحکیم ایسا ہو جائے گا کیا زبردست پیمبر بھی آئے گا اور یہ چاروں کام کرے گا انت العزیز اے اللہ بے شک تو غالب ہے جو تو کرنا چاہتا ہے تجھے کوئی روک نہیں سکتا الحکیم اور جو کرتا ہے وہ مبنی پر حکمت ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعارف کرایا یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی اور مشرقین کو بھی مشرقین اور یہودی اور عیسائی وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہنے لگے ٹھیک ہے مگر تم تو ابراہیمی ہو نہیں ہو یہودی کہنے لگے ابراہیمی ہم عیسائی کہتے ہیں ہم اور مشرقین کہتے ہیں ہم آج بھی ایسا ہو سکتا ہے لوگ آپ سے کہیں آپ کو بزرگوں کو ہی نہیں مانتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے بزرگوں کی برائی کریں گے آپ وہ جواب دیجیے جو قرآن نے جواب دیا فرمایا ہم ہی بزرگوں کو مانتے ہیں تم نہیں مانتے ہو کیوں تم صرف بزرگوں کا نام لیتے ہو اور ان کے کفن بیچ کر کھاتے ہو ان کے نام کے چڑھاوے کھاتے ہو ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا تعلیم دی وہ تو سنو وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَ وَمَنْ يَرْغَبُ اور کون موڑے گا کون اعراض کرے گا عَنْ ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے مَنْ سقی حفصہ مگر وہ جس نے بیوقوف بنا دیا ہو خود بخود اپنے آپ کو جو خود بے وقوف بن گیا کہتا میں دیندار ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتا نہیں ہے وہ ان سے منہ موڑ سکتا ہے ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی اعراض نہیں کرے گا تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہو اور بیت اللہ شریف کے اندر ان کی مورتی رکھتے ہو اور ان کے ہاتھ میں دو تیر دیتے ہو اور ان سے پال نکالتے ہو کہ یہ مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا وَلَقَدْ اس فِي الدُّنْيَا اور یقیناً ہم نے ان کو چنا تھا دنیا میں وَإِنَّهُ فِي فی لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں لمن الصالحین ضرور بالضرور نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے آپ کہیں گے نیکوکار تو عام لوگ ہوتے ہیں نہیں نیکوکاروں کے طبقے میں جو سب سے اونچا طبقہ انبیاء کا ہے وہ تو ان میں سے ہیں تو پھر ان ان سے کون اعراض کر سکتا ہے مگر ان ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے ان کے طریقوں سے ان کی عبادت کے طریقوں سے ان کے دین سے تم ان کے دین کو نہیں مانتے ہو صرف خالی ان کو مانتے ہو اذ قال له ربه اسلم سوال یہ ہے کہ ان کا دین تھا کیا سنو جب کہا ان کو ان کے رب نے اسلم فرما برداری اختیار کر لے جھک جا میرے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دے رب العالمین انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ حوالے کر دیا جہانوں کے پالنے والے کے سامنے اللہ اکبر یہ ہے ابراہیمی دین اپنے کو حوالے کر دو اللہ کے سپرد کر دو اس کے سر تسلیم خان بس جو کچھ حکم دے اللہ اس کو اپناتا جائے انسان بے چونو چرا بے سوچے سمجھے اس کے اوپر عمل کرتا جائے یہ ہے ابراہیمی مذہب اس سے کون منہ موڑ سکتا ہے اس سے تو تم نے منہ موڑا ہوا ہے وسا بہا ابراہیم بنی و یاقوب اور وسیعت کی بہا اسی مذہب کی اسی ملت کی اسی عبادت کے طریقے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وسیعت کی یہودیوں کو جب یہ وسیعت کا لفظ سنا تو انہوں نے کہا نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو آخری وقت میں وسیعت کی تھی کہ یہودی رہنا کبھی نہیں یہودیت کو چھوڑنا اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عرض کر چکا کہ اگر کہا بھی تھا یہودی رہنا تو اس کا مطلب کیا تھا ایمان پر پکا رہنا کسی برادری کے اوپر قائم رہنا مقصد نہیں تھا لیکن قرآن پاک نے کہا نہیں تم کہتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وسیعت کی تھی اس کی نہیں کی تھی یا بنی ان اللہ اصطفیٰ اس کی وسیعت کی تھی میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا لکم تمہارے لیے دین الدین کو فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کو آپ کہیں او ابھی نہیں مرنا تب مرنا جب تو فرما بردار ہوگا یہ بہت مبالغہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنا تمہارے بس میں نہیں اتنی فرما برداری کرو کہ جب بھی موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آئے سوتے ہوئے آئے جاگتے ہوئے آئے جہاں بھی آئے اس کی فرما برداری کرتے کرتے ہی آئے ہم کون تم شہادا اور تم کہتے ہو کہ اس کی وصیت نہیں کی تھی کون کون تھا وہاں موجود کس نے سنا اس کی وسیعت نہیں کی تھی ہم تم تم شہداء کیا تم حاضر تھے اس وقت میں موجود تھے اس وقت میں اذ حضر یعقوب الموت جب حاضر ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت اذ علی بنی جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو حاضر ہوئی موت یعنی موت کا وقت آ گیا پھر اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی کس کی عبادت کرو گے میرے بعد قرآن پاک نے یہ وسیعت نقل کر کے ایک تو یہودیوں کو جواب دیا لیکن ہمیں بھی احساس دلایا آخری وقت میں جب جان نکل رہی ہو آدمی کی کیا تمنا ہونی چاہیے اپنی اولاد کے لیے بس یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کہیں میرے بعد میری اولاد ایسے راستے پر نہ چل پڑے کہ جو دوزخ میں جانے والا ہو اور کل اللہ مجھے جنت میں لے جائے مگر یہ جہنم میں چلے جائیں تو پھر میری اور آج اولاد کی آخری ملاقات ہے پھر کبھی نہیں ہوگی ورنہ محشر میں ہوگی اے پلسرات پر ہوگی اور پھر جنت میں جا کر کے ہوگی کس کی عبادت کرو گے میرے بعد قالو نعبد الہا کا انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی و الہ آبائی کا اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی جس کو آپ خدا مانتے ہیں جس کو آپ کے باپ دادا خدا مانتے تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے باپ دادا میں نہیں ہیں بلکہ کیا لگتے ہیں حضرت یعقوب کے بولو زور سے بتاؤ نا چاچا چچا لگتے ہیں لیکن باپ دادا میں شمار کیا گیا چچا بھی باپ کے مثل ہے اسماعیل علیہ السلام جس کو خدا مانتے تھے اسحاق علیہ السلام جس کو خدا مانتے تھے کون ہے وہ الہ ایک ہی خدا بس اس کی عبادت کریں گے وہ له مسلمون اور ہم تو اسی کے لیے فرم برداری اختیار کرنے والے ہیں اس کی وسیعت کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور اس دین کے اوپر ہم قائم ہیں تم اس دین پر قائم نہیں ہو انہوں نے ایک خدا کی دعوت دی تم مانتے ہو کہ ایک خدا کو اور بار بار کہتے ہو کہ ہمارے بڑوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام تلک کا امت قد خلت قرآن پاک نے کہا وہ ایک جماعت تھی قد خلت وہ تو گزر گئی ان کا نام لینے سے اب کوئی فائدہ تمہیں لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو اس کو انہوں نے کمایا بولے ما ماں تم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا تمہیں تمہارے کیے کا پھل ملے گا ان کو ان کے کیے کا پھل ملا تم ان کا نام بار بار کس لیے لے رہے ہو یہ نسبت خاکرا بال میں پاکرا تمہارے جیسے گندے انسانوں کو ان بزرگ ترین ہستیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے ولا تسالون عما كانوا يعملون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں کانو يعملون جو وہ کیا کرتے تھے وقالوا كونوا او کالو تهتدون اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں جناب وہی مرغے کی ایک ٹانگ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے اس کی اس کے سوا کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے دونوں نے مل کر نہیں کہا یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ وقالو اور یہودی او نصارا یا عیسائی تحتدو ہدایت پا جاؤ گے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ آپ فرما دیجئے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو تو پھر یہودی اور عیسائی ہونے کا تذکرہ کہاں سے آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تو حنیفہ یکسو ہونے والا تھا حضرت بل ملت ابراہیم حنیفہ یا یوں کہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو سارے باطل طریقوں سے کٹ کر کے اللہ کی طرف جھک گئے تھے حنیفن طرفہ ہو جانے والا ایک طرف ہو گئے تھے ان کا کسی برادری کسی خاندان کسی قبیلے کسی وطن سے تعلق نہیں تھا صرف اللہ کے دین سے تعلق تھا بل ملتا بلکہ اس مذہب کو اختیار کرو تو ہدایت پا جاؤ گے وما مکان من المشرکین یہ طنز ہے تم کہتے ہو یہودی ہو جاؤ اور نام لیتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام مشرک تو نہیں تھے مطلب تم مشرک ہو شرم نہیں آتی نام لیتے ہوئے تم کہتے ہو عیسائی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے وہ مشرک نہیں تھے اور تم شرک میں لت پت اعلانیہ طور پر مشرک ایک خدا نہیں بلکہ تین خدا عیسیٰ بھی خدا نوز بلّہ روح القدس بھی خدا اور پرانے عقیدے کے مطابق حضرت مریم بھی خدا اور پھر خود حق جل مجدو بھی خدا تین خدا ابراہیم علیہ السلام تو تین کے قائل نہیں تھے اگر ہے تھے تو بتاؤ آج کے عیسائیوں سے کوئی پوچھے کیا ابراہیم علیہ السلام ان تین خداؤں کے قائل تھے یقینی طور پر وہ مجبور ہوں گے کہیں گے کہ نہیں تین کے قائل نہیں تھے کیوں اس لیے کہ یہ تو تصور ہی اس زمانے میں نہیں تھا یہ تو تمہارا بنایا ہوا تصور ہے وہ ماکان من المشرقین وہ شرک کرنے والے نہیں تھے اور مکہ کے مشرقوں کو بھی یہ جواب ہو گیا چھاج بولا ہی بولا چھلنی بھی جس میں ستر سوراخ یہودی اور عیسائی تو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں وہ مشرکو تم بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو وما کان من المشرقین ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے پھر ہم کیا کہتے ہیں کیا ہو جاؤ آسان بات تھی مسلمان ہو جاؤ لیکن کوئی کہہ سکتا تھا تو مسلمان بھی تو ایک برادری ایک قوم ایک طبقے کا نام ہے اس لیے یہ کہنے کے بجائے کام بتائے کہ یہ کام کرو بول آمن من آمنا باللہ قولو اے مسلمانوں تم کہہ دو آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر وما انزل لینا اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی وما انزل اور اس چیز پر جو اتاری گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف والاسباب اور ان کے خاندان والے انبیاء کی طرف صرف ان کی جمع اسباب بنیادی طور پر تو صرف کہتے ہیں جو بیٹیوں سے آگے خاندان چلتا ہے لیکن یہاں بیٹے اور بیٹی دونوں کے خاندان مراد ہیں ان میں جو انبیاء آئے اور ان ان کو پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے آئے وہ کیا موسا اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو حضرت علیہ السلام کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے جو حضرت علیہ السلام کو دیا گیا اور دنیا بھر کے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش انبیاء جس جس کو جو جو دیا گیا میرے رب بھی ہم ان کے رب کی طرف سے ہم اس سب پر ایمان لے آئے اللہ اکبر یہودی کہتے ہیں ہم اپنے نبی پر ایمان لائے عیسائی کہتے ہیں اپنے نبی پر ایمان لائے دوسرے کہیں کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لائے کوئی کہتا ہے بدھا پر ایمان لایا کوئی کسی پر لایا کوئی کسی پر لایا اور ایمان والوں کو کیا کہا گیا ہم سارے بزرگوں پر ایمان لائے جو کچھ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو دیا گیا سب پر ایمان لائے لان بین احد منہم ہم ان میں سے تفریق نہیں کرتے ہیں فرق نہیں کرتے ہیں کسی ایک میں کون سا فرق فضیلت والا نہیں وہ تو آگے آ رہا ہے بعضهم على بعض ہم نے بعض بعض پر فضیلت دی یہ فرق کہ ہم ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے یہ ہم کوئی کسی میں فرق نہیں کرتے لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرمبرداری برداری کرنے والے ہیں فان آ بمثل ما تم به فقد اللہ اکبر فان منو پس اگر وہ ایمان لائیں گے کون یہودی عیسائی مشرق ساری دنیا کے لوگ مسلم تم بھی اس جیسی چیز پر جس پر ایمان لائے ہو تم اور تم سے مراد کون ہیں ایمان والے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والوں میں سب سے پہلے ایمان والے کون تھے صحابہ اور مخاطب بھی اس وقت میں کون تھے صحابہ اور وہ نہوی بحث کہ مثل کا لفظ یہاں اگر باقی رکھا جائے تو پھر تو یہ کلمہ ہی درست نہیں ہوگا کہ اگر وہ ایمان لائیں گے اس کے مثل پر جس پر تم لائے ہو اس کے مثل پر ایمان ہم تو انبیاء پر ایمان لائے تو انبیاء کا مثل کون ہے ہم تو آسمانی کتابوں پر ایمان لائے تو اس کا مثل کون ہے اور ہم اللہ پر ایمان لائے تو لئی سکا مثل ہی شئی پھر مثل کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں مثل سائد ہے تو اصل میں کیا ہے ماں مصدریہ ہے اگر وہ ایمان لائیں گے بما آمن تم بھی ان چیزوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو یا ماں کو تشبیح کے لیے کہو اگر وہ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم ایمان لائے ہو اے صحابہ فقد دق تو وہ یقیناً ہدایت پا جائیں گے یہی وہ آیت ہے اور اسی طرح کی دوسری آیتیں جس پر کہا گیا کہ صحابہ کا ایمان ہی معیار حق ہے اس کی طرح ان کی طرح کا ایمان ہوگا تو ایمان معتبر ہوگا ان کی طرح کا اعمال اعمال ہوں گے تو اعمال معتبر ہوں گے اور جو ان سے ہٹ جائیں گے اعمال وہ معتبر نہیں ہوں گے اور اسی کی گویا تفسیر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت ہے اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت ہے حالانکہ آپ کی سنت کافی تھی اس کے بعد کیا کہنے کی ضرورت تھی مطلب یہ تھا کہ جی، دین کی جو تفسیر میرے صحابہ کریں گے وہی موت پر ہوگی اور اسی کی گویا تفسیر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے تم چلو گے یہاں تک کہ وہ بہتر فرقوں میں بٹے تھے تم تہتر میں بٹو گے پوچھا گیا کہ سب جنتی فرمایا سب جہنمی سوائے ایک کے ایک جنتی عرض کیا گیا کون جنتی آج جتنے فرقے ہوں گے ارے گا ہم جنتی باقی ہیں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں آپ نے فرمایا و ان حالانکہ ظاہری طور پر ہمارے اعتبار سے یہ کہنا کافی تھا کہ جو قرآن پر چلے گا وہ جنتی جو حدیث پر چلے گا وہ جنتی لیکن اگر یہ بات کہتے تو ہر آدمی قرآن کا نام لیتا اور انسانوں کو گمراہ کرتا حدیث کا نام لیتا اور انسانوں کو گمراہ کرتا آپ نے اس پر بند لگا دیا فرمایا جو میرے طریقے پر ہو اور میرا وہ طریقہ جو صحابہ سے اس میں ہو جو صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی اور جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے وہ اس راستے سے ہٹ گیا وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ موڑیں گے اس طرح ایمان نہیں لائیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي کی شفا تو بے شک وہ ہیں دشمنی میں تو کافی ہے اللہ آپ کو ہم ان کی طرف سے اگر ایسا ایمان نہ لائے تو بڑا سخت قسم کا مسئلہ ہے کٹر پنتھی سخت قسم کا پھر تو سارے دشمن ہو جائیں گے ہاں، ہونے دیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی کہے جی ایک لاکھ بھیڑوں نے مل کر شیر پر حملہ کر دیا پھر کیا ہوا کہا دو سو بھیڑوں کو شیر نے مارا بھیڑے لاکھ ہوں کروڑ ہوں شیر پر حملہ ہوگا تو بھیڑیں ہی مریں گے کوئی کہے کہ دو ہزار کھیروں نے مل کر کے چھری پر حملہ کر دیا تو کٹا کون کھیرے کٹ گئے کٹنا تو کھیرے نہیں ہے باطل ساری دنیا کا مل کر کے اکٹھا ہو جائے کہم اللہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے ان سب کی طرف سے کیا ہوتا ہے پورے کرکٹ کے جمع ہونے سے بہوت سمیع العلیم وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے صبغت اللہ یہودیوں کا تذکرہ بیچ بیچ میں عیسائیوں کی طرف بھی اشارے اور آگے سورہ عال عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ بیچ بیچ میں یہودیوں کی طرف بھی اشارے عیسائی کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں ہم تو دین میں رنگ گئے ہیں اب ہمارے اوپر کوئی دوسرا رنگ نہیں چل سکتا اور جس کو بپتسمہ کرنا کہتے تھے کہ ایک ٹب میں رنگ ڈالتے اس میں ڈبکیاں دیتے تھے رنگ چڑھاتے تھے اوپر سے رنگ چڑھانے سے کوئی فائدہ ہے آپ دیوار کھڑی کریں مٹی کی اور اس کے باہر چونا لگائیں اور پھر پٹی اور پھر اس کے بعد ہیں کیا کیا چیزیں اور کلر کرتے جائیں تو ذرا سی بارش پڑی اور اندر سے مٹی گری تو دیوار پھر ہم سے گرے گی فائدہ کچھ یہ کوئی رنگ ہے صبغت اللہ اے ایمان والو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ صبغت اللہ مفول بھی احسن من اللہ صبغا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا کسی نے بڑے مزے کی بات کی پھر کبھی سناؤں گا میں تیرا فقیر و ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا اپنے رنگ میں رنگ اللہ کے رنگ میں کیا رکھنا ہے تخلق بھی اخلاق اللہ اللہ کے احکام کو اپناؤ اللہ نے جس طرح بندوں کو کہا اس طرح رہو جس طرح اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ رحیم کریم شفیق ہے تم بھی اسی طرح پیش آؤ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ من اللہ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے تم کہتے ہو یہ بختسما ظاہر اوپر سے رنگ چڑھاؤ ہم کہتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ وَهُوَ وہ لَهُ لہو اور ہم تو اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں فِي اللَّهِ آپ فرما دیجیے او یہودی اور عیسائیو اتحاد کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فلّہ ہی اللہ کے بارے میں حاجہ کے معنی لفظوں میں جھگڑا کرنا اور کٹ حجتی اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی بغیر دلیل کے خام کی بحث کرنا جموں کی زبان میں کہو کہ زبردستی میں تغون دے دینا نہیں مانوں گا میں اتحاجوننا فی اللہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں وہو ربنا و ربکم حالانکہ وہ ہمارا ربی اور تمہارا ربی بھی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ونحن له مخلصون اور ہم تو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں عبادت کو توحید کو اعمال کو ایمان کو بس اسی کے لیے خالص اور تم سب کے سب شرک میں لگ بھگ ام تقولون ان ابراہیم کیا اس کے باوجود بھی تم کہتے ہو ام کیا تقولون تم کہتے ہو ان ابراہیم بے شک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب والاسباق اور ان کے خاندان کے پیمبر ان کے خاندان کے بزرگ کان نصارا وہ سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے اس کے باوجود بھی کہو گے اتنی تفصیل کھول کھول کر عرض کر دیا گیا کھول کھول کر بیان کر دیا گیا پھر بھی تم کہو گے عرض کا لفظ مناسب نہیں ایسے نکل گیا قل انتم ام اللہ اگر تم پھر بھی کہتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے فیصلہ کرو بڑا عالم کون ہے اللہ کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا جو موجودہ یہودیت اور عیسائیت ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں وہ یہودی اور عیسائی تھے اب تم بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور یہی بات آج آپ ان بے دین مسلمانوں سے کہہ سکتے ہیں جو کفر و شرک میں اور بے دینی میں مبتلا اور پھر بزرگوں کا نام لیتے ہیں کہ ہم تو قادری ہیں اور ہم چشتی ہیں ان سے پوچھو کیا یہی سکھایا تھا صدر خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علی نے وہ چشت سے چل کے افغانستان سے چل کے بس صرف خبروں کو چاٹنا سکھانے کے لیے آئے تھے کیا وہ قبروں کا طواف کرنا اور ان پر چڑھاوے چڑھانا اور ان کے ان پر سجدے کرنا سکھانے کے لیے آئے تھے کیا یہی مقصود تھا ان کا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہی تھا تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں وہ توحید پر قائم تھے اور تم شرک میں لطفت ہو کل ان تم عالم کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن قتم شہادتا جو چھپائے گواہی کو عندہ جو اس کے پاس گواہی تھی من اللہ اللہ کی طرف سے مطلب تمہیں خود معلوم ہے ان بزرگوں کو آج کی یہودیت اور عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں تھا تمہیں خود معلوم ہے کہ آخری پیمبر پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور یہ گواہی تمہارے پاس موجود تھی مگر تم نے اس کو چھپا ڈالی من ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو گواہی ہے اور خود معلوم ہے ہے مگر چھپا رہا ہے وہ اللہ اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اور پھر تاکید کے طور پر نہ فرمایا کہ کیوں ان بزرگوں کا نام لیتے ہو دل کا ان قد خلط وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی گرامر کا ایک کہاں فائدہ ہے یہاں علماء کرام اس کو سمجھ لیں نفع دے گا دل کا سے اشارہ کون ہے انبیاء کرام تو اوپر والے انبیاء کرام حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب تو ذکور ہیں پھر دل کا یہ مانلس کا سیگا کیوں استعمال ہوا ضابطہ یہ ہے کہ جب مشاروں اور ہو اور اس میں اشارہ مرتدہ اور خبر اور ہو تو اس میں اشارہ کو خبر کے مطابق لایا جاتا ہے کیونکہ خبر ہے امت اور اس لیے دل کا لائے اور اگر کے پیچھے ماقبل میں ار انبیاء اکرام جن کے نام لیے گئے وہ اشارہ مذکر کی طرف ہے اور دوسرا قاعدہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب سب کو اکٹھا کریں گے یہ تو ہے تب کہ جب دل کا سے مراد اسماعیل اسحاق یعقوب ابراہیم یہ مراد ہو علیہ السلام والسلام لیکن جب ان سب کی جماعت مراد ہو تو پھر تلکا کا استعمال ویسے بھی درست ہے قد خلط وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ولا تم ماں کسب تم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا تس کس علونہ کانو یا ملون تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم تو خود سوچو سوچو تم نے کیا سیکھا بشاشت ہے اور پڑھ لیں تھوڑا سا بولیں تھکے تو نہیں جواب دو نا بھائی پڑھ لیں کہ تھک گئے جو تھکے ہیں ہاتھ اٹھاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ زیادہ وہ ہیں کہ نہ تھکنے والے زیادہ ہیں نہیں نہ تھکنے والے ہاتھ اٹھائیں یہ تو بخشی صاحب والی بات ہے دونوں طرف چلیے پھر پڑھتے ہیں اگر نہیں تھکے تو سيقول من الناس ما عن قبلتهم التي كانوا عليها یہ سبق پڑھ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب دوبارہ پڑھیں گے تو پھر پیچھے کی پوری تمہید سنانی پڑے گی ورنہ اس وقت میں آپ کے ذہن تازہ ہے قبلے کی تبدیلی ہونے والی ہے اور مشرقین اور یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس کوئی اعتراض نہیں رہا مسلمانوں پر کرنے کے لیے اب وہ اعتراض کرنے والے ہیں قبلے کو لے کر کے اس کا ایک پیچھے جواب دیا گیا للہ المشرق والمغرب مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کسی کو قبلہ نہیں بناتے ہیں اور نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی نوز باللہ عبادت کا یا پوجا کا تعلق ہے وہ تو ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے رب نے جو حکم دیا ہم نے اس حکم کو مانا لیکن قبلے کے بدلنے سے پہلے پیشن گوئی فرمائی وقت آنے والا ہے بیوقوف لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اعتراض شروع کر دیں گے اور یہاں سے آپ گفتگو کا طریقہ بھی قرآن کریم سے سمجھ سکتے ہیں آپ ایک ایسی بات کہنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے آپ پہلے ہی کہہ دیجئے گا مجھے معلوم ہے کچھ لوگ ابھی بیوقوف کھڑے ہوں گے پاگل کھڑے ہو جائیں گے لیکن کوئی کچھ بھی کہے مجھے یہ کام کر کے رہنا ہے اب میں نے عرض کیا کہ جو تھک گئے ہیں ہاتھ اٹھاؤ سب تھکے ہوئے ہوں گے مگر ہمت کون کرے آپ اٹھانے کی بز دلوں میں نام کون لکھوائے کوئی نہیں لکھوائے گا جب اس انداز سے گفتگو کی جائے گی تو زیادہ تر حضرات اعتراض سے پیچھے رک جائیں گے نہیں کریں گے اعتراضات لیکن جو بہت ہی بے حیا قسم کے ہوں گے وہ لنگوٹا کس کے میدان میں آ جائیں گے کہ کچھ بھی ہو ہم تو ماننے والے نہیں ہیں ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ من الناس لوگوں میں سے ما کیا ہے وہ چیز واللہ پھیر دیا جس نے ہم ان کو عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے اللہ تی کان علیہا جس قبلے پر وہ تھے کس قبلے پر تھے میں نے عرض کیا قبلے سے مراد کیا ہے نئے ساتھی ہیں قبلے سے مراد توجہ کی کا مرکز جس کی طرف رخ کرنا ہے کہ سب آدمی ایک طرف رخ کریں ایک مسجد کا ادھر رخ ایک کا ادھر رخ ایک کا ادھر رخ اور کچھ نماز پڑھنے کے لیے آئے جماعت کے ساتھ امام صاحب ادھر دیکھ رہے ہیں ایک صاحب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ایک ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ طریقہ کسی کو اچھا لگے گا کیا اس کو کچھ سمجھداروں کا طریقہ کہے گا ایک مرکز کو متعین کیا جائے تاکہ ایک انتظام برقرار رہے قبلہ ایمان والے جب تک مکہ میں تھے تو ان کا قبلہ بیت اللہ تھا بعض حضرات نے کہا کہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا اس تفصیل کی بھی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے سیدھی بات ہم کہیں گے بیت اللہ ان کا قبلہ تھا خانہ کعبہ قبلہ تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کہاں پڑھتے تھے جہاں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا اور جہاں سے آپ معراج پر تشریف لے گئے اللہ آپ کو بیت اللہ دکھائے اللہ سب کو دکھائے بار بار دکھائے یہ جگہ کون سی ہے حجر اسود والا کونا یاد رکھیے گا یہ والا کونا اور یہاں پر بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے اس کونے یہ جو حجر اسود کا کونا ہے اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے بیچ میں یہ ملتظم ہے یہاں حجر اسود سے قریب اور دروازے سے دور یہ جو جگہ ہے یہاں نیچے آپ دیکھیں گے جو ٹائل لگی ہیں وہ دوسرے کلر کی لگی ہیں یہ کچھ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہیں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور اسی مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بتایا تھا اور یہیں پر آپ اکثر نماز پڑھا کرتے تھے آپ کا رخ مبارک اس طرح بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا تھا یہ تیرہ سال رہا جب تیرہ سال کے بعد مدینہ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کیا گیا بیت المقدس کی طرف اور مدینہ منورہ سے یہ بالکل مخالف جانب تھا ایک جانب بیت اللہ شریف اور دوسری جانب بیت المقدس اب بیت المقدس کی طرف جو رخ کیا گیا یہ بیت المقدس بھی درست ہے اور بیت المقدس بھی درست ہے دونوں طریقے سے پڑھنا صحیح ہے تو بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ فرمایا اور سترہ مہینے یا سولہ مہینے دو روایتیں ہیں آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد حکم آیا کہ نہیں اب وہی بیت اللہ شریف آپ کا قبلہ ہے دوبارہ رخ کر دیا گیا بیت اللہ شریف کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف جو رخ کیا اس سے پہلے پیشن گوئی فرمائی کہ جب بیت اللہ کا حکم آئے گا تو لوگ اعتراض کریں گے کمال ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ان کے مذہب کا کبھی ادھر رخ کرتے ہیں کبھی ادھر رخ کرتے ہیں یہ اعتراض یہودی بھی کریں گے عیسائی بھی کریں گے اور ان کے شاگرد اور ان کے مرید منافقین بھی کریں گے اور ان کے کنفیوژن میں وہ لوگ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اکا دکا مثال ایسی بھی پیش کی گئی ہے کہ وہ بھی کنفیوژن میں مبتلا ہوئے اکا دکا ورنہ باقی حضرات کی شان آگے آ رہی ہے کیا کل اللہ مشرق و المغرب آپ ایسے وقت میں کہہ دیجئے ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو قبلہ نہیں بناتے اللہ کے حکم سے بناتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے جدھر وہ حکم دیتا ہے ہم ادھر مفت کرتے ہیں اور یہ بات مان لینا کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے اور جدھر حکم اللہ کرے ادھر ہی رخ کر لیں یہی سرات مستقیم ہے یہ بھی یشاء شاہ صراط مستقیم جس کو چاہتا ہے اس کو سرات مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے یہ بھی ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے یشاء جس کی چاہتا ہے الى صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف یہ ہے سیدھا راستہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح بنایا ہم نے آپ تم سب کو امتن وسطا امت وسط بنایا تم سب کو اسی طرح کس طرح مطلب جس طرح پروردگار نے مشرق اور مغرب اس کا تھا لیکن سرات مستقیم اور سیدھا راستہ تھا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا یہ پروردگار نے تم کو عطا فرمایا یہ کیوں عطا فرمایا یہ اسی طرح عطا فرمایا کہ جس طرح تم کو خیر امت بنایا جس طرح تم کو بہترین امت بنایا جس طرح تم کو دنیا کے لیے نمونہ بنایا جس طرح تمہیں بہترین امت بنایا اسی طرح نے تم کو بہترین قبلہ عطا کیا جس طرح تم کو بہترین کتاب عطا کی اسی طرح اس نے تم کو بہترین قبلہ عطا کیا اور ابھی آگے کما ارسلنا تم رسولا تم کو بہترین قبلہ کیسے عطا کیا کہا جس طرح تم کو بہترین رسول عطا کیا تم کو کیونکہ ہر ایک اچھی چیز دینی ہے اور کیوں دینی ہے وسطا اس لیے کہ تم بیچ کی امت ہو اور وسط کے معنی اعتدال والی اور اعتدال میں جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے خیر الموری اوسطا تو اس کا مطلب تم بہترین امت تم کو بنایا اللہ نے اور کیوں بہترین امت بنایا کن الناس تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ وہ یقون اور رسول والے شہیدا اور رسول ہو جائیں تم پر گواہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے ایک مطلب اس کا دنیا کے اعتبار سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ بنے اور تم تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دین پہنچائیں اور تمہارے لیے گواہ بنے اور تم ساری دنیا کو دین پہنچاؤ اور تم لوگوں کے لیے گواہ بنے اور ایک اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کا معنی آخرت کے اعتبار سے جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ بخاری شریف میں اور سیاستہ میں باقی تمام کتابوں میں موجود وہ کیا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا دین پہنچایا سارے نبی کہیں گے ہم نے پہنچایا ان کی امتیں انکار کریں گی کہ دین نہیں پہنچایا انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ کوئی گواہ پیش کرو وہ بطور گواہی کے پیش کریں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ امت گواہ ہے ہم نے اے اللہ تمہارا دین پہنچائے امت محمدیہ کا تب کیا کیا جائے گا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ پختہ گواہ ہے یہ کمزور گواہ نہیں ان کی گواہی دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ فرمائیں گے کہ میری امت بالکل درست کہہ رہی ہے کیونکہ یہ قرآن کے ارشاد کے مطابق کہہ رہی ہے میرے فرمانے کے مطابق کہہ رہی ہے اس لیے یہ درست کہہ رہی ہے یہ دوسری تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک جاہلانہ تفسیر اور مجھے میری تحقیق کے مطابق قرآن پاک کے ترجمے کے اندر اتنا بلنڈر نہیں کیا گیا اور مجھے ایسا کوئی ترجمہ نظر نہیں آیا جتنا اس ترجمے میں ہوا جس نے یہ ترجمہ کیا کہ وَيَكُونَ رسول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا شہیدہ اور تاکہ رسول تمہارے اوپر حاضر اور ناظر ہو جائے یہ کس نے ترجمہ کیا اللہ کے محبوب خود ترجمہ کر رہے وہ آپ کو پسند نہیں آیا بخاری اور مسلم اور ترمیزی کا ترجمہ نہیں پسند آیا اور یہ ترجمہ کیا تم نے نہ یہ صحابہ نے کیا نہ تابعین نے کیا نہ طب تابعین نے کیا یہ کہاں سے تم نے نکالا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فیہم یہاں آئیں گے اسی میں وہ حضور ہوں گے اور باقی سارے حاضر ہوں گے اور انہوں نے ترجمہ کیا نہیں حاضر اور ناظر ہوں گے کہاں سے ترجمہ کیا یہ وہ مثال ہے جو اوپر کہا تھا لاش تک تشترو بھی آیا تھی سمنا میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بدلو یہ انہوں نے ترجمہ کیا جو بکاؤ تھے اور کسی کے اشارے پر یہ ترجمے ہوئے لیکن چلیں گے نہیں اس لیے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خود ترجمہ کر کے چلے گئے جب آپ نے خود ترجمہ کر دیا کوئی دوسرا کیا ترجمہ کر اور اگر یہ ترجمہ مان لیں تو مطلب کیا نکلا نکلاً الناس اے مسلمانوں تاکہ تم حاضر اور ناظر ہو جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا شہیدا اور تاکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہو جائیں تو پھر تو ساری کائنات ہی حاضر اور ناظر ہوگی کوئی باقی بچا ہی نہیں دنیا میں وہا جان القبل طلتی کنتا اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلے کو جس کے اوپر آپ تھے اللہ عالم تاکہ ہم جانے معیت طبی اور رسول کون رسول کی پیروی کرتا ہے بن میم خلید و الابئی ان لوگوں میں سے جو پلٹ جاتے ہیں آلاتبئی اپنے ایڑیوں کے بل دونوں اعتبار سے اس اعتبار سے کہ بیت اللہ شریف تیرہ سال تک قبلہ رہا اس کے بعد میں ہم نے کہا نہیں بیت المقدس قبلہ ہے یہ اس آزمائش کے لیے تھا کہ بیت اللہ شریف سے تمہارا تعلق خاندانی قبلہ ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے حکم کی وجہ سے تو سارے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بتایا کہ ہمارا تعلق اللہ کے حکم کی وجہ سے تھا جب تک حکم تھا ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اللہ نے حکم دیا ہم نے بیت المقدس کر لیا اور بیت المقدس سے جب حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو بیت المقدس کو کیوں قبلہ بنایا گیا تھا اس لیے کہ جب پلٹ کر کہا جائے گا اب بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو آزمائش ہو جائے گی کہ کون پلٹتا ہے ایڑیوں کے بل اور کون اپنی خواہش پر چلتا ہے اور کون اللہ کے حکم پر چلتا ہے ممین فلب اللہ جو پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل وہ ان کا نزلہ کبھی اور تنقی اللہ نہ ان جب ان کے بعد کا نہ ہو اور اس کے بعد لام آ جائے اس کی خبر پر علماء کرام تو یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ یہ ان نہیں بلکہ یہ ان نہ ہے اور اس کو مخفہ من المستقلہ کہتے ہیں نشانی بتاتا ہوں ورنہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان مخفہ من المستقلہ ہے بہت سارے لوگوں سے ترجمہ کرو جہاں بھی ان آئے کہتے ہیں ان مخفہ من المستقلہ نہیں جب ان کے بعد کانا ہو اور کانا کی خبر کے اوپر لام ہو تو چونکہ لام آتا ہے ان کی خبر پر تو وہاں پتا چلتا ہے کہ یہ اصل میں ان نہیں بلکہ کیا ہے انا ہے مانا اس کا انا کا ہوگا تو اس کو پھر ان کیوں لائے اس لیے کہ فیل سے پہلے انا نہیں آتا وہ ان کا نتل کبھی اور بے شک یہ بات بہت بڑی ہے ایک مرتبہ حکم دیا ادھر منہ کرو ادھر کر لیا پھر حکم دیا ادھر کرو ادھر کر لیا پھر حکم دیا ادھر کرو ادھر کر لیں ایک عام آسان ہے آدمی کو ٹینشن آتی ہے کوئی بات ہے کبھی کہتے ہیں ادھر ہو جاؤ کبھی کہتے ہیں ادھر ہو جاؤ کدھر ہوں میں اللہ اللہ دین اللہ مگر ان لوگوں کے اوپر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہائے ہائے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تو وہ تو اس کی ہدایت پر چلتے ہیں آپ نے زہر کی چار رکاتیں پڑھائیں صحابہ چار سمجھتے رہے ایک دن آپ نے دو پر سلام پھیرا ایک حضرت ذلیدین کو چھوڑ کر کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ آپ نے دو کیوں پڑھائیں صحابہ سمجھے آپ دو ہو گئے اب تک چار پڑھاتے تھے چار تھیں آج دو پڑھائیں اس کا مطلب دو ہو گئی جب حضرت ذلیدین رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے فرمایا کہ نہیں دو نہیں ہوئی بلکہ صحب ہو گیا وہ مکان اللہ عضی ایمان اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو مطلب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر بیت اللہ تھا بیت المقدس تو جو نمازیں پڑھی گئی تھی بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف تو پھر وہ نمازیں تو ضائع ہو گئیں اور اگر خانہ کعبہ تھا تو جو بیت المقدس کی طرف پڑی ہوگی وہ ضائع ہو گئی فرمایا سب اللہ کے حکم کے مطابق تھی اور اللہ ایمان والوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوئی ان اللہ بن ناصل رعف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے قد نرا تقلب کا في السماء آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ سے بلا بدلنے والا ہے اب آپ انتظار میں ہیں کہ کب بدلتا ہے سب بدلتا ہے اور آپ کی دلی خواہش بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مکہ والا بیت اللہ وہی ہمارا قبلہ ہو تو کبھی کبھی آپ کی نگاہ اوپر اٹھ جاتی ہے کہ شاید جبرائیل وہی لے کر آ رہے ہیں اللہ نے اس منظر کی منظر کشی کی قد نہ ہم دیکھتے ہیں قد مزارے پر آتا ہے تقریر کے لیے لیکن کبھی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے یہاں تحقیق کے لیے یقیناً ہم دیکھتے ہیں پلٹنا آپ کے چہرے کا استعمال آسمان کی طرف پلن کا تو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو پھیر دیں گے ضرور بھی ضرور آپ کو قبل اس قبلے کی طرف تر جس کو آپ پسند کرتے ہیں فطری طور پر آپ کو پسند ہے کیوں جو چیزیں کھانا کعبہ میں ہیں وہ بیت المقدس میں نہیں بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے اس کے ساتھ بھی بہت یادگاریں وابستہ ہیں لیکن صفا اور بروا کی یادگار اور پھر زمزم کی یادگار مزدلفہ اور مینا کی یادگار حرم محترم کی یادگار یہ تو صرف خانہ کعبہ سے وابستہ ہے یہ تو کہیں اور نہیں ہے اس لیے آپ اس کو پسند کرتے تھے لیوا جہاں کا شطر مسجد الحرام لیوا جہاں کا شطر مسجد الحرام تو پھیر لیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کی جانب اللہ اکبر آزمائش کیسی کرتا ہے اللہ یہ حکم ہے کب آیا زور کی نماز اور مسجد نبی میں نہیں ہو رہی ہے بن سلمہ کے محلے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے دو رکعتیں ہو چکی ہیں تیسری کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اور پہلے قبلہ کدھر ہے اور اب قبلہ ادھر ہو گیا آپ پلٹ گئے اس طریقے سے اور پوری جماعت آپ کے پیچھے پلٹ گئی کسی ایک نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نماز میں کیا چکر ہو رہا ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر نہیں سر تسلیم خام ہیں جو مزاج یار میں آئے یہ کسی نے کہا تھا مگر کرنا انہیں لوگوں کے کام کہنے والا کر نہیں سکتا ہے کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں سب پلٹ گئے ساتھ میں صحابہ ما کنتم اور جہاں کہیں تم ہو اے مسلمانوں فولو تو پھیر لو تم وجوہکم اپنے چہروں کو شط رہو اسی کی طرف الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے لیا وہ ضرور جانتے ہیں الحق من ربهم کہ یہی حق ہے یہی سچ ہے ان کے رب کی طرف سے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیمبر زو قبلتین ہوگا دو قبلے والا پہلے ایک کی طرف نماز پڑھیں گے پھر دوسرے کی طرف پڑھیں گے یہ جانتے ہیں مگر مانیں گے نہیں وم اللہ اللہ اور بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں بكل آیا ہو ہو ہو نافرمانیاں کرتے کرتے یہ کتاب والے علم والے وہاں پہنچ گئے ہیں اور قسم بخدا یہ لا اس چھپا ہوا ہے کہ اس سے پہلے قسم چھپی ہوئی ہے اور قسم بخدا اگر آپ لے آئیں گے ان کے پاس جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی بالکل آیت ہر ایک نشانی ہر ایک دلیل ما تبعو قبلہ تک نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی ضد ہے نفرت ہے جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے مگر مانیں گے نہیں کیوں زد ہے وما انت بتابع قبلتهم اور ہم ان کو بھی خبر دیتے ہیں کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں آپ کو اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والے ہیں وما بعضهم بتابع بتا بعض اور نہیں ہے وہ پیروی کرنے والے ان میں سے بعض قبلت بعض بعض کے قبلے کی عرض کر چکا یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس اور اس کا خاص وہ مقام جہاں سخرا ہے اور عیسائیوں کا قبلہ جانب شرق وہ جانب شرق تھی وہاں سے لیکن اب ہر جگہ سے جانب شرق ان کا قبلہ ہے یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانیں گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ وہی گفتہ در حدیث سے کہتا کسی کو ہوں سناتا کسی کو ہوں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے ورنہ اللہ کے حبیب ایسا کہاں کر سکتے ہیں کیسا و لائن اور قسم بخدا اگر آپ نے پیروی کی احوا ان کی خواہشوں کی من بعد ما جا اس کے بعد کیا آپ کے پاس علم آ چکا ان اذا لمن الظالمین تو بے شک تب تو آپ بھی ظالم میں سے ہو جائیں گے ان کا بے شک آپ کی ضلع کب تو لمن الظالمین ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ظالموں میں سے آپ کو نہیں ہم کو سنایا جا رہا ہے کہ علم آ جانے کے بعد جہالت پر چلنا ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ دینا سینا کتابہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یار نہ ہو وہ اس بات کو پہچانتے ہیں اور بعد نے کہا اس کتاب کو پہچانتے ہیں اور بعد نے کہا اس قبلے کی تبدیلی کو پہچانتے ہیں اور سب کا خلاصہ کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اللہدینا ہوں ان کتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کما یار فون اب جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں انسان کو کبھی غلطی نہیں لگتی آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فران جگہ مجمع بہت بڑا تھا اتنی بھیڑ لگی ہوئی تھی ایک عورت کو پتہ ہی نہیں چلا وہ دوسرے کے بچے کو اٹھا کر لے آئی اپنے بچے کی جگہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے بچہ ماں کو نہیں بھولتا ہے ماں بچے کو کیا بھولے گی جس طرح ماں کبھی بچے کو نہیں بھولتی یہودی اور عیسائی بلکہ پوری دنیا کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں مگر ماننا نہیں چاہتے جان بوجھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں ورنہ سب پہچانتے ہیں اور ایک روایت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کہا کہ قسم بخدا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ ہی اس سے زیادہ پہچان گئے تھے جتنا کہ ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں عبداللہ ابن السلام نے دیکھتے کیا کہا تھا قسم بخدا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا چہرہ خود بتاتا ہے کہ آخری پیمبر کا چہرہ ہی ہوگا کسی اور کو یہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے ان نقید اللہ الذین آتیناہم ہو کتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یارفون ہو وہ آپ کو پہچانتے ہیں تین مرجے میں نے بتا دیے لیکن بنیادی یہی کما یعرفون اب نہ جس طرح کے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو لیکن نہیں مانیں گے کیوں وہ ان مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لیک تمون الحق کا حق کو چھپاتا ہے وہ ہم یا حالانکہ وہ جانتے ہیں الحق کو ربک رب بے شک حق تیرے رب کی طرف سے الحق کو حق میر رب کا تیرے رب کی طرف سے ہے فلا من الممترین آپ ہر نہیں ہونا شک کرنے والوں میں سے یہ بھی وہی بات آپ کو کہا گیا ہم کو سنایا گیا یہودی اور عیسائی ایسی ایسی شرارتیں کریں گے آپ کو بھی یار ہاں بات تو صحیح ہے شک ہو رہا ہے کوئی گڑبڑ ہے مسئلہ کوئی چکر تو نہیں ہو گیا ہے نہیں نہیں حق وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے فلا تکونن من الممترین تم شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا ان کے کہنے سے کسی کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہونا ولکل کلو هو تم ہوا مو اور یہ اعتراض کرنا نہیں جی مسلمان ادھر کیوں رخ کرتے ہیں ادھر کیوں رخ کرتے ہیں ادھر کیوں رخ کرتے ہیں وہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی توجہ کا مرکز بنا رکھا ہے ہر ایک قوم اور قبیلے کا ہر ایک مذہب و ملت کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے اگر مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک قبلہ منتخب کر دیا تو اس پر کون سے اعتراض کی بات ہے بری کل وجہ اور ہر کسی کے لیے وجہ توجہ کرنے کا ایک مقام ہے رخ کرنے کی ایک جگہ ہے وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے بس سبھی اور کہیں رخ کر لینا یہ کوئی تنہا نیکی کا کام نہیں اصل تو انسان کی کردار کی بلندی اس کی نیکیوں میں چھپی ہوئی ہے صرف یہ کہیں کہ ہمارا قبلہ اچھا اس کا قبلہ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھو بس سبھی تو تم سب کرو نیکیوں میں بڑھ کر کے دوڑ دوڑ کر نیکیوں کرو اور مقابلے میں دوسروں سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ تم کو لے آئے گا جہاں کہیں نیکیاں کرو گے جہاں کہیں تمہاری نیکیاں ہوں گی سب کا حساب ہو جائے گا اور تم جہاں کہیں سے نماز پڑھو گے چاروں طرف سے واپس بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری توجہ میں اتحاد پیدا کر دے گا ان اللہ علاق الش ان قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ایک اشکال کا بھی جواب ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں اتحاد کہاں پیدا ہوا یہ بیچ میں قبلہ ہے ادھر والا ادھر کر رہا رخ ادھر والا ادھر کر رہا ہے تو متحد کہاں ہوئے مسلمان ایک کرو ادھر ایک کرو ادھر ایک پوائنٹ پر کہاں رکا فرمایا تم جدھر بھی ہوں گے پروردگار تم کو لے آئے گا تمہارے بیچ میں اتحاد پیدا کر لے گا آج ہم دیکھ سکتے ہیں بیت اللہ بیچ میں ہے چاروں طرف گول سفے لگتی ہیں سب میں پروردگار اتحاد پیدا کر اینما تکونو یاتبکم اللہ تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ لے آئے گا تم سب کو ان اللہ علی کل شیء قدیر اور بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ من ہے تو خراج فول وجہ کا شطر المسجد الحرام پھر تاکید اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں اس بات کی تاکید کہ یہ حضر کا قبلہ ہے یہ گھر کے اندر مقیم ہونے کی حالت میں قبلہ تھا تو سفر میں کیا قبلہ بدل جائے گا فرمایا نہیں جہاں کہیں آپ جائیں جہاں کہیں سے نکلیں فول لی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو رخ پھیر لیجیے اپنا مسجد حرام کی جانب یہی قبلہ رہے گا ہر حال میں وہ ان نغول حق کو اور بے شک یہی ضرور بے ضرور برحق ہے من روبق تو تیرے رب کی طرف سے وہ مل قافل اور اللہ بے خبر نہیں اما تاملوم ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں وہ من خراب خرجتا اور جہاں کہیں سے آپ نکلے پھر تاکید لیکن اس تاکید کی ضرورت کیا ہے اس کے اوپر اگلی بات کو فٹ کرنا ہے کون سی بات وہ آگے آ رہی ہے جہاں کہیں بھی سے بھی آپ نکلیں جہاں کہیں آپ سفر میں ہوں فول وجہ کا تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب مسجد حرام سے مراد خاص طور سے بیت اللہ لیکن مسجد حرام کی جانب کہا بالکل مسجد حرام پر نہیں کہا جس شخص کو بیت اللہ نظر آئے گا جو وہاں ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ سیدھا بیت اللہ کی طرف رخ کرے لیکن جو دور ہے اور جس کے لیے سیدھا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ممکن بھی نہیں اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرے بیت اللہ کی طرف رخ کرے اور جس کی تشریح یہ کی گئی کہ تقریباً چوبیس ڈگری تیئیس ڈگری تک آدمی اگر دائیں بائیں ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا اب یہ کمپاس آیا ہے جس کے ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رخ قریب ہو سکے لیکن عین قبلہ اب بھی ممکن نہیں ہے اس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوئے کہ پرانی مسجدوں کا رخ ذرا سا ہٹا ہوا ہے کوئی ہٹا ہوا نہیں ہے وہ بھی بیت اللہ شریف کی طرف ہے نماز وہ بھی درست ہو جائیں گی ہاں جب کمپاس آ گیا تو کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں وہی سب کون تم اور جہاں کہیں بھی تم ہوں گے مسلمانوں پھیر لو تم اپنے رخوں کو شکرا اسی کی جانب اسی کی طرف رخ کرو لیے میں نے کہا تھا یہ تیسری بات کی اگلی بات کو اس پر مرتب کرنے کے لیے کیا بات ہے وہ عَلَيْكُمْ یقینا سے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے کیا دلیل تھی ایک دلیل یہ ہو سکتی تھی کہ آخری پیمبر کے لیے پرانی کتابوں میں پیشن گوئی تھی یہ علامت تھی کہ وہ زو قبلہ تین ہوں گے دو قبلے والے ہوں گے لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ایک ہی قبلے والے ہوئے دو تو نہیں ہوا رخ پھیر دو ادھر تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں یہی روپ بلاتے ہیں اور یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دین کو تو مانتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اب جب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے خانہ کعبہ کی طرف تو یہ دلیل ان کے پاس بھی نہیں رہے گی وہ بھی کہیں گے کہ ہاں نہ ہمارے بنائے ہوئے من گھڑت مذہب کو مانتے ہیں نہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں عیسائی اور مشرقین بھی ایک اعتراض کرتے ہیں کیا اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلے کا احترام نہیں کرتے اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتے کہا کر لو تاکہ وہ بھی یہ اعتراض نہ کر سکے مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے وہ تو اعتراض کرتے ہی رہیں گے کچھ نہ کچھ نون میں نکتا اور دال میں کچھ نہ کچھ کیڑا نکالتے رہیں گے فلا تخشوهم اے مسلمانوں تم ان کے اعتراض سے مت ڈرو وخشونی مجھ سے ڈرو ان سے نہ ڈرو نہ گھبراؤ علیکم ولعلکم تهتدون اہم مقام ہے یہ میں نے یہ قبلہ کیوں بدلا ولی اتم نعمتی علیکم تاکہ میں پورا کر دوں تم پر اپنی نعمت کو کیا نعمت میں نے تم کو خیر امت بنایا اس لیے ہر ایک بہترین چیز تم کو دی ابھی قبلہ بہترین تم کو نہیں ملا تھا کیونکہ دو قبلے تھے دنیا میں دونوں میں سے افضل خانہ کعبہ مکہ والا قبلہ تھا وہ ابھی تک نہیں ملا تھا اب ادھر رخ کر لو تم تاکہ تمہارے اوپر نعمتوں کی تکمیل ہو جائے نعمت مکمل ہو جائے وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اس لیے کہ یہی صراط مستقیم اور یہی راہ ہدایت ہے کما جیسا کہ جیسا کہ اس کا تعلق کس سے ہے یہ قبلے کا متعین کر کے نعمت کی تکمیل کرنا اسی طرح ہے جس طرح آخری پیمبر کو بھیج کر نعمت کی تکمیل کرنا ہے میں نے آخری پیمبر کو بھیجا تاکہ نعمت کی تکمیل ہو جائے اور قبلہ تم کو بتایا افضل قبلہ تاکہ نعمت کی تکمیل ہو جائے کما آر فیکم یا اوپر جوڑ سکتے ہیں آپ تزالی کا جاننا کو امتوں وس ہم نے تم کو بہترین امت بنایا اس لیے بہترین قبلہ دیا اسی لیے تم کو بہترین قیمبر دیا اور بھیجا تم میں رسول ایک زبردست رسول کو من کم جو تم ہی میں سے ہیں فرشتوں میں سے نہیں اور کسی مخلوق میں سے نہیں انسانوں میں سے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں عبداللہ کے دلارے ہیں اور آمنہ کی گود کے چاند ہیں تم ہی میں سے ہیں باہر کی مخلوق میں سے نہیں ہیں یتلو علیکم تلاوت کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے آیاتنا ہماری آیتوں کو وہی اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں میں نے کہا ان کی تاریخ کے مطابق تین ہزار سال پہلے یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کے لیے ظاہری طور پر تین سبب وجود میں آئے ہیں اس کے بعد میں دنیا میں آیا کون سے تین سبق دعا خلیل اللہ دعا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہ بشارت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور رویت امی اور میری والدہ کی سچی خوابیت میری والدہ نے ایسی خواب اور ایسی بشارتیں دیکھی تھی کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے اور کس طرح کے محل روشن ہو گئے میں ان تین چیزوں کے بعد دنیا میں آیا اس دعا کے بعد جو قبولیت دعا ہوئی جس کا یہاں اشارہ کیا گیا کہ ہم نے اپنے آخری پیمبر بھیجے اور وہی چار کام لے کر آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتائے تھے بیچ میں کتنا وقت ہوگا تین ہزار سال اور ہمارے درویش دعا کرتے ہیں دس منٹ کے بعد کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوئی ابھی تک تین ہزار سال میں کہتا ہم اس تاریخ پر بہت زیادہ کوئی بھروسہ نہیں کرتے لیکن اس کو مان بھی لیں اتنا زمانہ گزرا تمہارے بیچ میں ایک رسول بھیجے جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں وہاں وہ یوزک سب سے آخر میں تھا اور یہاں تلاوت کے بعد یوزک کو لے آئے اللہ اپنے کلام کی حکمتوں کو بہتر سمجھتا ہے ظاہری طور پر یہ کہا جا سکتا ہے وہاں کہا تھا کہ ان تین کاموں کا نچوڑ ہے تزکیہ نفوس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوں گے جو ان تین کاموں کے بغیر ہی تزکیہ کریں گے جنگلوں میں پھرنا اور بس ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کرنا وہ سمجھیں گے یہی تزکیہ ہے اس کے بغیر نہیں تزکیہ ہوتا ہے وہ بھی بے وقوفی میں مبتلا ہیں اور کچھ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یہ تین کام کریں اور تزکیے کے بغیر ہی سوچے منزل پا لیں گے وہ بھی منزل نہیں پائیں گے ان تین کاموں کا نتیجہ تذکیہ ہے یہاں صرف تلاوت کے بعد تذکیہ کا ذکر کیا شاید یہ اشارہ ہو کہ محض تلاوت سے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں وہیت اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں میں تذکیہ کے تعلق سے عرض کر چکا فائل حقیقی اللہ ہے ذریعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امت کو معلوم ہوا کہ تذکیہ کے لیے بھی کوئی مذکی ہونا چاہیے تعلیم کے لیے بھی کوئی معلم ہونا چاہیے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ کو اور سکھاتے ہیں تم کو کتاب اور سکھاتے ہیں تم کو حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتے ہیں تم کو لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے اب وقت زیادہ ہو گیا بعد میں عرض کروں گا اس لفظ پر بھی بعض لوگوں نے فتنہ کرنے کی اور گمراہی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب و شہادہ ہیں کیسے کہا جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب تم کو سکھاتے ہیں تو انسان کچھ نہیں جانتے تھے تو سب سکھاتے ہیں پہلے تو اس لیے یہ غلط ہے کہ ماں کے اندر یہ عمومیت ہے یہ بیان کس نے کیا تمام نہوی کہتے ہیں کہ ماں جنس پر دلالت کرتا ہے عمومیت پر دلالت نہیں کرتا ہے اور پھر خود قرآن کریم میں ساتویں پارے میں آئے گا عرض کروں گا وما قدر اللہ کا قدر ہی والے رکوع کے اندر کہ پروردگار فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو وہ سب کچھ سکھایا جو نہیں جانتے تھے تو اس کا مطلب یہودی عالم الغیب و شہادہ ہو گئے نہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ از لِي وَلَا تَكْفُرُونَ بدپرو تم مجھے یاد تو تم یاد کرو نی مجھ کو ذکر کرو میرا مجھے یاد کرو میں نے اتنے انعامات تم پر کیے ہیں ان انعامات کا تقاضا ہے تم مجھ پر ایمان لاؤ میرے احکام کو پورا کرو اور مجھے کثرت کے ساتھ ذکر یاد کرو ان اوپر کی نعمتوں کا تقاضا تھا کہ تم مجھے یاد کرو لیکن یہ میرا مزید احسان ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے اذکرکم میں بھی تم کو یاد کروں گا میں تم کو یاد کروں گا تمہارے یاد کرنے کا تم کو سلا دوں گا اس کی تم کو جزا دوں گا تم کو دنیا میں جن حیات طیبہ دوں گا تم کو آخرت میں جنت دوں گا اور وہ بھی کہ تم مجھے دل میں یاد کرو گے میں تمہیں دل میں یاد کروں گا تم اعلانیہ یاد کرو گے میں اعلانیہ یاد کروں گا تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا وہ روایت وش قرولی ولا تک اور تم میرا شکر کرو یہ نعمتیں ہیں ولا تکفرو اور میری ناشکری نہ کرو صدق اللہ مولانا العظیم اللہ علم الحلنا و جہلنا وذکرنا منہما نسینا جو بھول گیا پلوردگار وہ یاد کرائے اور جو محب ہو گیا ہم کو نہیں سمجھ آیا پلوردگار وہ سمجھائے پروردگار اپنی کتاب کے دروازے ہم پر بہت واخر دعوانا